سورہ واقع یا سورہ مومن کی ابتدائی آیات ہیں اللہ العرش وہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ من خوشہ ہوں اور جو بھی ان کے گرد و پیش میں ہیں سب کے روح سے ہم تیرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کی تصویر بیان کرتے ہیں اور اس میں انت کو بھی ملاتے ہیں کوئی اور وہ ایمان ایماندار ہیں رکھتے ہیں پر اور وہ اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایمان ایماندار ویس کرتے ہیں کہ ربنا رفعی لکل شیئر رحمتن و عیمات اے پردگار ہر چیز اس کو کھیر رکھا ہے ہر چیز تیری رحمت اور علم کی وسعت میں ہے فوقی للذین تابو تو اے رب مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی بتراؤ سلیلت اور تیری راہ کی پیروی کی پکڑ مذاب اور فرقردگار انہیں جہنم کے عذاب سے بچا ربنا وقت جنت عدن اور اے پروردگار میں داخل کر کے اس جنت میں جو عجل ہے باغات والی ہے اور وہ ایسی جنت ہے کہ اللہ کی واقعہ ہوں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے منصلہ من آغائیم اور جو بھی ان کے والدین میں سے نیک ہیں وہ اس ان کے دوست یا ان کی بیویاں اور ان کی اولاد ان و شبہ انداز آپ غالب ہیں زبردست ہیں اس کام پہ اور حکمت والے ہیں فخر اور بچا لے انہیں تکالیف سے یا گناہوں سے پون کا فضیات یا گناہ اور جس کو آپ نے بچا لیا قیامت کے دن کی تکالیف سے فقط رحم تھا بلا شبہ آپ نے اس بڑی مہربانی کی وزاری کا عظیم اور یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور ملائے اعلیٰ القدس یہ وہ مقام ہے جہاں پر دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی صورت ایک وہاں بنتی ہے حکم کی صورت اور اللہ کی طرف سے اقدامات وہاں بھیجے جاتے ہیں اور وہ حکم فرشتے وصول کرتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے یہ احکامات کہاں سے آتے ہیں اور کس طرف سے وصولی ہوتی ہے اس بحث کا اصل محل علم کلام کی کتابیں ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کسی زمانے اور مقام جگہ میں محدود نہیں اللہ کے لیے یہ ماننا کہ وہ فلاں زمانے میں تھا فلاں زمانے میں ہے یا ہوگا یہ کفر کی بات ہے کیونکہ زمانہ خود اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اسی طرح مکان کا ماننا کہ اللہ اپنا جگہ پر مقیت ہے ان حدود میں ہے یہ خود کفر کی بات ہے کیونکہ جگہ اللہ نے پیدا کی ہے اور جس پر دیگار نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں وہ مخلوق ہے اور یہ ممکن نہیں کہ خالق مخلوق میں سما جائے وحدت الوجود اور وحدت الشعود کے حضرات نے جو بیت چھڑی ہے وہ اس وجہ سے بھی کہ وجود کی وحدت اور عالم شعور کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یہ ایک ہی چیز ہے جب کوئی انسان علم کلام کی اونچے درجے کی کتابیں پڑھتا ہے اور خاص طور سے فلسفیوں کی اور علامہ تفتانی رحمت اللہ علیہ کے بعد وہ اور لوگوں کو پڑھتا ہے اسفار البا کو اور میر ظاہر جلال اور قاضی حمد اللہ یہ کتابیں منصف اور فلسفے کی اونچی کتابیں تو پھر تب رنگ یہ شوق بھی پیدا ہونا چاہیے کہ وہ اس لیے الندر کتابیں پڑھے جیسے وہ علی سینا کا فلسفہ اور اسی طرح جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو لام مالا اس کے ڈانڈے تصوف سے جا ملتے ہیں اور تصوف کو جب پڑھتا ہے تو مجسم ارکسانی سمسی رحمت اللہ علیہ شعور کے بہت بڑے داڑی تھے اور حضرت نے اپنے شعر خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق بھی لکھا ہے اپنے مشروباتی میں کہ وفات سے کچھ دن پہلے حضرت نے یہ اشار فرمائی کہ بحض الوجود بہت تنگ کوچا ہے ایک گلی ہے ایک محلہ ہے اور حقیقت اس کے علاوہ ہے اس سے پار ہے اس سے پرے ہے فضل جدید رحمت اللہ جو چیزیں اپنے معاصرین کے نام لکھتے ہیں وہ شہور کے بہت بڑے دائی ہونے کی حیثیت سے اس کے پرچارک بھی ہیں اور جو لوگ وادت وجود کے قائم ہیں ان پر بعض اوقات بڑے بڑے بچوں سے تنقید بھی کرواتے ہیں دوسری طرف وادت الوجود ہے اور وادت الوجود کے بہت بڑے داڑھی ابن عربی ہیں رحمت اللہ علیہ یعنی ان کے ماننے والے یہ سب کے سب توحیدی ہیں وجود کے پائے ہیں اور وجود کی وحدت میں وہ اتنے زیادہ مبالغے سے کام لیتے ہیں کہ ان کے بعد ان پر بھی تنقید ہوئی اور شدید تنقید ہوئی اور ان کے کچھ ہی عرصے کے بعد میں الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیسی بڑی شخصیت ابھری اور شیخ نے ان ساری چیزوں کا مظاہرہ کیا لیکن شیخ اس چیز تک پہنچتے جب جب وہ ثبوت اور صوفیہ کے طریق میں ایسے قدم رکھتے جیسے ان حضرات کا قدم بڑا راست تھا اور جب شیخ رحمت اللہ علیہ بنیادی طور پر قادری تھے اور انہوں نے اپنے متعلق ایک جگہ خود بھی تحریر فرمایا ہے کہ ان کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے تبرکات ہیں اور شیخ القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اور تعمیر رحمت اللہ علیہ نے کچھ ہی وقفہ ہے ایک صدی ڈیڑھ صدی سوا صدی کا ایسے کا وقفہ ہے تو جب شیخ ابن رحمۃ اللہ علیہ جوان ہوئے اور اس زمانے میں مسلمانوں میں جو علمی عروج اور ترقی کا دور تھا اس وجہ سے کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک محلہ علم اور توحید اور وجود کی بحثوں سے گونج رہا تھا پھر ابن قیم آ گئے اور ابن قیم نے تو رحمہ اللہ اپنے آپ کو اپنے شیخ ابن تہمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا پناہ کر دیا تھا وہ اتنے پناہ ہیں کہ یہ کئی مرتبہ یہ چاہا کہ ان کی شخصیت کیا تھی اس پہ الگ سے کچھ پڑھیں کچھ پڑھنے کو نہیں ملتا جو کچھ ملتا ہے ابن تہمیہ کے ذمن میں ملتا ہے کہ ابن قیم کوئی چیز تھے نہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے شیخ کے علوم کے لیے وقف کر دیا تھا اور ابن تعمیر رحمتہ اللہ علیہ ایسے نہیں ہیں کہ انہیں تصوف اور ان چیزوں کی ہوا نہ لگی ہو کچھ نہ کچھ چیزیں ان تک پہنچی تھیں تو اس مقام کے آدمی تھے کہ انہوں نے کمال سے جملے گئے جب تعداد کے متعلق بات ہوئی اور خلیفہ وقت نے انہیں بلایا تو انہوں نے کہا کہ تم میرے متعلق کیا جانتے اور کیا سمجھتے ہو میری جنت میرے ساتھ ہے میں جہاں چاہوں جا کر اپنی جنت کو کھول لیتا ہوں بچھا دیتا ہوں اس پہ بیٹھ جاتا ہوں اور اگر تم مجھے قید میں ڈال دو گے تو یہ قید میرے لیے اللہ کی ذات و بات اور اللہ کے ساتھ تعلق پر غور و فکر میں مزید اضافہ کرے گی جیل اور تنہائی میرے لیے اللہ سے رابطے کا سبب بنے اور اگر تم نے جلا وطن کر دو اور نکال دو اس وطن اور ملک سے جو سیاحت ہو جائے گی اور سیاحت سے بھی آدمی ظاہر ہے کہ سیکھتا ہی ہے اور اگر تم مجھے قتل کر دو تو میری قتل شہادت ہے اور پھر انہوں نے کمال کی بات اشار کروائی انہوں نے کہا کہ کو کی کی کی وادن بانا قسم تم زندگی کسی اور جہان میں گزار رہے ہو میں زندگی کسی اور جہان میں گزار رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں معرفت کا کچھ نہ کچھ حصہ ملا تھا تو یہ ساری وہ مباحث ہیں جو تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں صدی تک آپ کو ہر جگہ ملیں گی ہندوستان میں ملیں گی شیخ عبد الحق محمد سیزی رحمت اللہ ہے مجدد رحمت اللہ ہے ان کے بھی بعض کے جو اقابل ہیں ان سب نے یہ موبائل نظر آئیں گی اور اس کا تعلق بل آفر فلسفے اور تصور کا جا کر ملتا ہے اب یہ منع اعلیٰ کیا ہے ایک تیسرا گروہ سے پیدا ہوا مناسب ہے کہ اس کا بھی تذکرہ ہو اور وہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ابن عربی اور اللہ کی ان چیزوں میں تصویر کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف نظاہی لفظی ہے بگتنا حقیقت ایک ہے واضح الوجود میں اور واضح شعبت میں کچھ فرق ہے اور اس مکتبہ فکر میں خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ شاہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب مستقل اس موضوع پر لکھی ہے اور یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ وادت الوجود اور وادت الشریف ایک ہی چیز ہے پھر ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ ربی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں قدم اٹھایا ہے لیکن آگے چل کر وہ فکر پھیل نہیں سکی غالباً اور وادت الرجود اور وادت الشکوب کے دائی الگ الگ رہے مگر اب امت کا زوال کا وہ دور آ گیا ہے کہ جب لوگوں نے ان چیزوں کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور اس میں لوگ محنت کر کے مراقبہ اور ان چیزوں کو کرتے تھے اور وہ کسی مقام تک پہنچتے تھے تب بحث ہی ختم ہو گئی اب تو لفظ اور کتابیں رہ گئے وغیرہ مرد حال کہیں کوئی نظر آ جائے کوئی ملے جو ان چیزوں کو دیکھتا یا سنتا یا بتاتا ہے تو ورنہ کوئی چیز نہیں رہی حضرت علامہ شیل احمد صاحب گنگوئی نمبر اللہ قدول نے اپنے جو خطوط لکھے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رحمت اللہ نے کیا الوجود کا غلبہ تھا اور حضرت رحمت اللہ علیہ الوجود کو کیسے سمجھتے تھے تو یہ ساری مباحث جو ہیں اس کا انجام آپس پہ جا کے فلسفے اور تصور کے ڈانڈے آپس میں مل جانے کی بات ہے اور اگر کوئی آدمی فلسفے کو حقیقت سے پڑھا ہوا ہو اور پھر وہ ہو سکی بھی تو پھر تو بادشاہ بنتا ہے پھر اس کے کہنے کیا وہ عقیدے کو بھی محفوظ رکھتا ہے اپنے مریضوں میں تعلیم میں اور اس کے ساتھ ساتھ مس کی مناظر سے بھی بڑی خوبی سے اپنے مریضوں اور مصورین کو گزار دیتا ہے اور وہ سمجھاتا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے اور یہ چیز ایسے ہے اس لیے وہ اہمیت اور اشتہار یہ جو داری ہیں کہ وجود کہیں پہنچ کر ایک ہو جائے وزور ہو جائے دونوں وجود مل جائیں خالق کا حدود کا معاذ اللہ اس کے سخت مخالفت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو کفر ہے اور ہمیں اس سے بچ کر چلنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہاں اللہ کی ذات کا وجود اور اس کی طرف سے احکامات کا آنا ان سب کا اصل مقام فلسفے کی اعلیٰ کتاب ہے شاد رحمت اللہ جہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آئے تو نہیں آگے بھی لیکن یہ کہ اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے اقدامات فرشتوں تک آتے ہیں تو فرشتوں کے لیے بڑی پریشانی کا موجب اور باعث چیز بن جاتی ہے اور فرشتے گھبرا کے دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا حضرت رحمت اللہ علیہ چند سطروں کے بعد بتاتے ہیں کہ کیسے وہ آواز سنتی ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے اور پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ قال الحق اللہ نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل درست ہے اور نافذ بہت بلند والا ہے بڑی عظمتوں اور قسطوں والی ہے علیہ نے اس کے لیے آیت سنی کہ اندر ہی جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کتاب و سنت سے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے چار ہیں اور بہت سی روایات میں چاروں کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ ان کی صورت اور شکل ہے ایک فرشتہ جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ انسان کی صورت میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا رہتا ہے کہ انسانوں کو رزق دیا جائے اور دوسرا جو ہے وہ بیل کی صورت میں ہے اور بیل جو ہے وہ تمام جانور حلال جو ہیں ان کے لیے درخواست کرتا رہتا ہے کہ اللہ ان کو دیتے رہیے دعا مانگتا رہتا ہے تیسرا فرشتہ جد کی صورت میں ہے اور جد تمام حرام پرندوں کے لیے دعا مانگتا رہتا ہے کہ خدایا انہیں دے اور چوتھا فرشتہ شیر کی صورت میں ہے اور وہ شیر جو ہے وہ تمام درندوں کے لیے دعا مانگتا رہتا ہے کہ ان کو تو دیتا تو یہ چار ہیں کل فرشتے یہ چار ان کی شکلیں ہیں اسی لیے اس بھی ان روایات سے جو مسلمان مسترین نے لکھی ہیں کچھ تائید اگر آپ دیکھیں تو اس کی اس سے بھی ہوتی ہے کہ زمانے کفر میں جاہلیت میں جو عرب شعرا ہیں وہ بھی ان کا ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اللہ کے عرض کو ایک گل ہے جس نے تھام رکھا ہے ایک بیل ہے ایک شعر ہے تو وہ بھی اس قسم کا ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے انبیاء علیہ صلاح السلام نے یہ چیز کہیں کی کسی نے بتائی ہوگی اور وہ ان کے یہاں تعلیمات جب ختم ہوئی ہیں جب بگڑی ہیں تو یہ ایک دو چار چیزیں جو رہ جاتی ہیں کسی بھی مذہب کے بگاڑ کے باوجود حقیقت کچھ سنس رہ جاتی ہے کہ اس میں سے اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ اگر ہندو میتھالوجی کا مطالعہ کریں اور ہندوؤں کے یہاں ہندوستان میں تو آپ دیکھیں گے ہندو جو بت بناتے تھے خدا کے لیے جس چار پائی وہ تصور دیتے ہیں ان کے ہاں بھی بیل نے اٹھایا ہوا ہے اور شیر نے اٹھایا ہوا ہے اس کا مطلب ہے ہندوستان میں جب بھی آج صلاح السلام آئے تھے کسی دور میں وہ یہاں لوگوں کو بتاتے رہے ہوں گے پھر اس کے بعد ان کی تعلیمات کا مت شروع ہوا اور ہوتے ہوتے وہ چیزیں ختم ہو گئیں اور وہ تھوڑی بہت حق کی باتیں جو ہندو مت میں بھی باقی رہ گئی کسی مذہب میں بھی باقی ہی جاتی ہیں کوئی چیزیں تھیں جو اس طرح کی تو پوری دنیا میں کل جگ میں یہ خبر عام تھی کہ اللہ کے عرش کو چار فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اور یہی وہ خدا کا عرش ہے جو قیامت کے دن آٹھ فرشتے اٹھا لیں گے اور اللہ نے فرمایا کہ اور تیرے پروردگار کا عرش تو اس دن قیامت کے دن سمانیہ آٹھ فرشتے اتاریں گے اس زمین پہ اللہ کا عرش اللہ کی بہت بڑی چیز ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے ساری مخلوق کو اس نے پیدا کر دیا آسمان اور زمین پیدا کیے اور اس کے بعد خدا نے عظیم ترین اپنی مخلوق جو پیدا کی وہ عرش ہے یہ عرش جو ہے یہ زندہ ہے ایسے نہیں ہے کہ جیسے یہ پتھر ہیں اس عرش میں زندگی ہے کہیں آئے کی بہت تو وہاں بات کریں گے اس کے دلال کیا ہیں لیکن اس عرش میں زندگی ہے یہ عرش دیکھتا ہے یہ عرش محسوس کرتا ہے عرش سے مراد عرش عام طور پہ عربی میں چاہتا کو کہتے ہیں بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ عالم غیب کے حقائق کے لیے ہماری زبانیں تنگ ہیں ہماری زبانوں میں الفاظ نہیں ہیں عالم غیب کی کیا تشریح ہے کوئی آدمی پوچھے کہ زرد رنگ کیا ہوتا ہے تو اسے دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ رنگ اس کو کہتے ہیں اوکے زرد کی تشریح کرو کہ کیا ہوتا ہے اب زرد کی تشریح کون کرے بڑی مشکل بہت سے حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تشریح انسان کے لیے کرنا زبان کی تنگی درمیان میں آ جاتی ہے زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی پھر لوگ ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمہ وہ ایسی ہے جیسے شاید پہلے بھی ارد کیا تھا کہ دادا نانا بڑھاپے میں موٹاپا آ جائے تو اپنے چھوٹے پوتے سے کہتا ہے کہ میری کمر پہ خارج کرو تو پوتا کمر پہ خارج کرنے لگتا ہے تو زیادہ کہتا ہے تھوڑا سا نیچے پھر وہ کہتا ہے تھوڑا سا اوپر ارے نہیں ادھر ارے نہیں ادھر وہ جس موقع پہ خارش ہو رہی ہوتی ہے وہاں نہ پوتے کا ہاتھ پڑے نہ زیادہ سے جانے سے ترجمہ بھی یہی ہو جاتا ہے بس ترجمہ سرجمہ تھا کے ان الفاظ کو اس کے قریب لانے کی ایک کوشش ہے باقی وہ روس سے منتقل ہو جائے بس لفظ میں ہے بہت مشکل ہے جب تک کہ کسی انسان کو دونوں زبانوں پر اور دونوں زبانیں کس معنی میں استعمال ہوتی ہیں مکمل طور پہ اختیار نہ ہو جب اس کو کمانڈ حاصل نہ ہو تب تک بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ترجمہ کر دیتے ہیں ترجمے میں یہی مصیبت ہے کہ ترجمہ غیر کے حقائق کو نہیں بیان کر سکتا اسی لیے ایک سائنٹسٹ ہے اور وہ وہ اس سے بڑی اچھی بات گئی ساری سائنس کی باتیں کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو حقیقی علم ہے نا اس کی ابھی ہمیں ہوا نہیں لگی یہ تو مظاہر ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اشیاء کی حقیقت کو جاننا یہ اب تک ہماری دسترس سے نہیں آتا اشیاء کی حقیقت کو جاننا اور اشیاء کی حقیقت کا کھل جانا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے آدمی کو اگر سمجھ آ جائے تو گنگا ہو جاتا ہے پھر بول نہیں سکتا کہ اشیاء کی حقیقت کیا ہے مثلا یہ ایک عمارت ہے اس عمارت کی کیا حقیقت ہے اس عمارت میں ایک روح ہے اور وہ روح کبھی اس کی نکل جائے تو ایک آدمی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ عمارت تو مر گئی ختم ہو گئی اور ہوتا یہ ہے کہ اس عمارت کا مالک مر ہے جس عمارت کے ساتھ اس مالک کا رب تھا وہ مالک جب ختم ہو گیا تو اس سے روح ختم ہو گئی یعنی اپنے مطلب میں ہو بےکار کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جس کی نکلی کسی کو نظر آتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اب جب یہ کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی روح نکلی ہوئی ہے وہ عمارت کے دن میں گر جاتی ہے تو حقائق بڑا مشکل ہے تو اللہ کے وہ فرشتے جو چار ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے خدا کے فرشتے آٹھ ہو جائیں گے اور عرش وہ خود دیکھتا ہے عرش میں زندگی ہے عرش محسوس کرتا ہے عرش کے قرب و جوار میں جو مکھیاں ہیں مکھیوں جیسی بن بناٹ جہاں پیدا ہوتی ہے فرشتے ہیں مکھیاں تو ایک فرشتے لیکن ان کی آواز ایسے گونجتی ہے تو عرش اس آواز سنتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم لوگ سبحان اللہ الحمد للہ کہتے ہو یہ تمہارے جملے جا کر اللہ کے عرش کے گرد بیٹھ جاتے ہیں طواف کرتے ہیں وہاں اٹھتے ہیں اور وہاں ان کی ایسی گونج پیدا ہوتی ہے جس طرح کے شہر کی مکھیوں کی گونج ہوتی ہے اللہ کا عرش اتنی بڑی چیز ہے اتنی بڑی مخلوق ہے کہ ابن عربی رحمت اللہ کا خیال یہ ہے اور بہت سے لوگوں کا کہ وہ کہتے ہیں عالم قلب بس یہاں سے شروع ہوتا ہے اور عالم عرش تک اور عالم عرش سے اوپر سب آدمی عمل ہے وہ ایسا جہان ہے جہاں دن اور رات کا تصور نہیں وہ ایسا جہان ہے جہاں زمانے کا تصور نہیں وہاں مکان کا تصور نہیں اور لا مکانیت اور بغیر زمانے کی کسی جگہ پر پہنچانا یہ بہت بڑی چیز ہے جو انسان اور خاص طور پہ عام انسان کی بالکل سوچ اس کی گرفت سے بھی باہر ہے تو اللہ نے کہا کہ اس کا عرش اٹھائے ہوئے کون چار فرشتے اور یہاں پر یہ فرمایا کہ خدا کا عرض ہوئے کون سامل ہیں خدا کے فرشتے اب وہ کتنے ہیں حدیث میں آ گیا کہ چار کے وچار ہو اور جو ان کے ارد گرد ہیں اب یہ جو ان کے ارد گرد فرشتے ہیں عرش کے ارد گرد جتنے بھی فرشتے ہیں انہیں کہتے ہیں کروپیہ تو قرض سے نکلا ہے اور قرض کہتے ہیں تکلیف کو دکھ کو پریشانی کو تو وہ انسانوں کے گناہ دیکھ کے پریشانی محسوس کرتے ہیں انسانوں کی ناراجیاں دیکھ کے وہ رشتے کوڑتے ہیں اس لیے انہیں کروبی کہا جاتا ہے یا قدو اصل میں خواب تھا دو رشتوں والا اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک کشش والے خاف میں تبدیل ہو گیا تو انہیں قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قرب میں ہیں اور تعالیٰ خان کا بہت خاص قرب ہے وہاں یہ عرش جو ہے اس پہ اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں اور سب سے کبھی تجلی ہمارے ساتھ کہتے تھے کہ اللہ کے عرش پر جو پڑتی ہے وہ اللہ کی رحمانیت کی تجلی ہے ایک ہمارے استاد تھے اور انہوں نے ماتم بابا ان سے فلسفہ پڑھا تھا اور وہ اپنے زمانے میں فلسفے کے امام تھے تو وہ جب تشریف کرتے تھے الرحمٰن سوا تو کہتے تھے کہ عرش پر اللہ تعالیٰ کے جس نام کی سب سے اور زبردست تجلی پڑتی ہے وہ ہے وہ چیز رحمان تو رحمانیت کی جو کہ وہاں پڑتی ہے اس کی اس کو اس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا کہ رحمان کی تجلی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی تجلیات جو رحمت کی ہیں وہ اس جگہ پر پڑتی ہیں تو اس لیے وہ بہت بڑی چیز ہے جس کو لوگ عالم کشت میں دیکھتے ہیں تو وہ گم ہو جاتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا چیز ہے بات نہیں کر سکتے اندر گونگا ہو آپ نے کبھی محسوس کیا ہو تو آدمی کو کسی کی موت کی اطلاع ملتی محبت ہوتی ہے کسی سے اور خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو کئی کئی دن ہوش اڑے رہتے ہیں بول نہیں سکتا اندر سے سہم جاتا ہے کبھی کبھی آدمی پر اتنا تشدد ہوتا ہے کہ وہ اندر سے سہم جاتا ہے مہینوں اس انسان سے صحیح بات نہیں ہو سکتی ایک ایک مہینے اور سال آ سال کے بعد جا کر کہیں اور کبھی کبھی عمر بھر وہ ان چیزوں کو بھول ہی جاتا ہے جو طبیعت میں سادگی تھی جو بولا پن تھا جو یہ ساختگی کی ایک کیفیت تھی وہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد سب چھن جاتی ہے ہوتا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی تجدیات جن لوگوں پر پڑتی ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے آس طور پہ یا مراقبات کر لیتے ہیں جن چیزیں ہوتی ہیں تو وہ جو قرب میں ہیں عرش کے وہ فرشتے من اور جو بھی وہاں پر قرب میں ہیں وہ کرتے کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے مظاہرے کے سیگوں سے چار تین چیزیں اشار فرمائی ایک تو اللہ نے کہا کہ یہ سب بیرون اور دوسرے اور یہ سب بیرون یہ تین چیزیں فرمائی ان تینوں کو مظاہرے کے سیگوں میں لانے کا مطلب یہ ہے تو ایک آدھ مرتبہ نہیں کرتے بلکہ مسلسل وہ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں یہ تسلسل تین کاموں کا جاری رہتا ہے وہ فرشتے ایک تو کو جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور اور وہاں جو سب بھی ہیں یہ سب رکھتے ہیں ایک پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ تصویر بیان کرتے ہیں پرورتگار کی اور ایسی تصویر بیان کرتے ہیں جس میں حمد ملی قرآن کریم میں پندرہ سے زیادہ مقامات پر آیا ہے اللہ بار بار اپنی تصویر کو ہم کے ساتھ ملاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بار بار تنظیم اور تحمید کو جمع کرواتا ہے تنظیم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اللہ میں یہ عیب نہیں ہے یہ عیب نہیں ہے یہ عیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا کوئی اولاد نہیں ہے کوئی اس کی بیٹی نہیں ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے یہ سب چیزیں تنظیم کہلاتی ہیں سبحان اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جتنے کچھ بھی کافر اللہ پر الزام لگاتے ہیں اللہ ان سارے الزامات سے پاک سبحان اللہ بھی جی اپنی بڑی برکت والی پاک ہے وہ سبحان اللہ جی پاک ہے وہ کس چیز سے پاک ہے سے آجندی سے پندرہ گھنٹے کی رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو لے گیا کیسے لے گیا یہ سوال تو تم تب کرو جب وہ بندہ اپنی مرضی سے گیا ہو یہ سوال تو تم تب کرو جب لے جانے والا عاجز ہو تو اس سے شروع ہی یہاں سے کیا کہ تمہارا اللہ کی جی۔ بالکل آجدی اور ذوق سے پاک ہے اللہ کیوں نہیں لے جا سکتے وہ قدرت اس کی اتنی کام ہے چیز جب آدمی کہتا ہے تو وہ لگا کو ان عیوب سے پاک کرنے کا اقرار کرتا ہے جو کافی خدا کی ذات میں ثابت کرتے ہیں اللہ نے کہا ایک درجہ ہو گیا فوراً دوسرے درجے پہ آ جاؤ کہ میری تعریف کی ساتھ کرو پہلے تم نے کہا کہ یہ چیز غلط نہیں ہے اور پھر تم نے کہا کہ اس چیز کے تو کیا کہنی ہے تو ایسی اچھی ایسی اچھی ایسی اچھی ایسی اچھی تو تعمیر تصویر اور تعمیر دو چیزوں کو خدا نے کا ملا ہمیشہ پندرہ جگہ سے زیادہ قرآن کریم نے ذکر آیا ہے اللہ ہمیشہ کہتا ہے کہ وہ میری تصویر اور ہم تو دونوں کو ساتھ ساتھ ملاؤ دونوں کو پڑا کرو اسی لیے آیا ہے کہ سبحان اگر اللہ ہما ہو گئی ہے نا آغاز کا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد جب تم نے اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھا لیے نماز کیا سکھاتی ہے بندہ جب کس چیز سے غریب اور بیزار ہوتا ہے تو ہاتھ ڈال ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ عورتیں کبھی کبھی لڑتی ہیں نا تو ہاتھ ڈال کے لیے میری تو بس کرو مانگتی بس کرو وہ ہاتھ اٹھا کے مطلب بیزاری کا ہر چیز سے اظہار کر دیتی ہے یہ وہ چیز ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر یعنی ساری دنیا ساری کائنات سے بیزار ہوں صرف تیری عظمت کا اقرار کرتا ہوں اور آباد جہاں سے ہے سنت موقع سے اور تمہارا سبحان اللہ ہم گئے اللہ تصویر بیان کرتا ہوں تیری ساری مخلوق جو پہ ہے بہتان سب کے سب غلط ہیں اور ہم دیکھ اللہ تیری ہم بیان کرتا ہوں تیری تاریخ بیان کرتا ہوں ایک غلام اور ایک نوکر کا یہی کام ہونا چاہیے اور بندہ وہی کرتا اسی لیے قرآن بار بار سب سے پورنہ ہم دے گی اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں اللہ نے کہا تصویر کے ساتھ ہم بھی کرتے ہیں سکون اور جب تم کھڑے ہوا کرو رات کو اللہ کے حضور میں ایک تصویر یہ بھی ہے کہ یہ کہ جب تم عام زندگی میں کھڑے ہوا کرو نینا کپور اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے تبدیل کا کام کرنے کے لیے تو اللہ کی تصویر بیان کیا کرو ہم کے ساتھ تاکہ خدا کی طرف سے جو غیر معمولی خوشی ہے اور خدا کی طرف سے جو مہربانیاں تم تم داخل ہوں اسی لیے بخاری کی وہ خالی آپ کی گئی کہ دو کلمے دو جملے ایسے ہیں جو پڑھنے میں آسان ہیں اور وزن میں بہت زیادہ ہیں سبحان سبحان اللہ اللہ قرآن بار بار کہتا ہے فرشتوں نے کہا کہ آپ ان کو پیدا کرتے ہیں اور یہ جا کر زمین میں فساد کریں گے یہ وہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم اعلیٰ تعالم نہ وہ بات جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے اور پھر علیہ السلام نے کہا ان سے نام پوچھو تو وہاں بھی یہ آیا ہے سبحان انہوں نے کہا اللہ کی ذات پاک ہے اور وہاں بھی انہوں نے حمد ملائی کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور تعریفیں آپ کے لیے یہی یہ اللہ کے عرش کے فرشتے کرتے ہیں ہم دے ہیں وہ اپنے پرندگار کی تصویر بیان کرتے ہیں ہم کے ساتھ اسی لیے قرآن میں ایک اور جگہ دیا ہے آپ دیکھیں نا کے ہم سے رکھتے ہیں اور اللہ سے پوچھتے کہ جب بادل گرجتے ہیں گونج پیدا ہوتی ہے بجلیاں کھولتی ہیں اور کڑک پیدا ہوتی ہے اور بجلی گرتی ہے زمین میں کہیں نہ کہیں اللہ نے کہا یہ سب ہیں گرمی پروردگار کی تصویر اور ہم ملا کر بیان کرتے ہیں اور رات اور ہمارا فریشتہ رات جو ان بادلوں میں ہوتا ہے وہ بھی خدا کی تصویر تصویر و ہم بیان کرتا ہے کہ ہر جگہ تصویر و ہم ملے ہوئے بھی ملتے ہیں اسی لیے کسر کے ہم جیسے کا قبل شم سے قبل ہو گیا اور اپنے پرندگار کی ہم اور تصویر دونوں ملا کر پڑھا کرو قبل شم سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق سے پہلے یعنی رات کو تہذیب کے وقت میں اگر آم کھل جائے تو اس وقت بھی سبحان اللہ ہم نہیں پڑھا کرو اور سب ہو گیا اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے اٹل کی نماز پڑھ کے لانے کا اس وقت بھی میری ایسی تصویر ہم ملا کر بیان کیا کرو اسی بھی کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے رام رضی اللہ کے دور میں مسجدوں میں جاتے تھے تو لوگ جاب کر جاب اپنے کام وام بند کر کے اثر کے بعد آہستہ آہستہ مسجدوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتے تھے اور جب ہم پہنچتے تھے تو ہم نے کئی بار اللہ عنہ کو دیکھا کہ مسجد میں شہر کی مکھیوں جیسی گونج ہوتی تھی اور آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ہر آدمی اللہ کی تصویر اور ہم بیان کر رہا ہوتا تھا اس لیے کہ وہ یہ جملے بہت عظیم ہیں کہ اللہ کی تصویر اور ہم سبحان اللہ سبحان اللہ ہی قرآن بار بار کہتا ہے کہ میں بھی سورج نکلنے سے پہلے رات شام کو ڈوبنے سے پہلے دونوں وقتوں میں اللہ کی تصویر اور ہم بیان کیا کرو اس لیے کہ رات کا دن میں تبدیل ہونا اور دن کا رات میں تبدیل ہونا یہ کوئی معمولی تھی نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے اگر کسی انسان نے سارے نظام کو پڑھا ہو کہ کیسے سورج ڈوبتا ہے یا ہم جسے سمجھتے ہیں ڈوبنا اور اس کے عام میں یہ کیا ہوتا ہے اندھیرا کیسے آتا ہے تاریخی کیسے غالب آنا شروع ہو جاتی ہے یہ کائنات میں بڑی عظیم تبدیلیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بار بار لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہونے پہ یہ سورج اور چاند اور سب چیزیں تو یہ کہا ایک چیز سے یہ کرتے ہیں کہ سب کے ہم دے رکھتے ہیں اللہ سے وہ سمجھتے جنہوں نے ہاتھ آیا ہوا ہے اور جو اس کے قرب و جواب ہیں یہ سب کے سب تصویر بیان کرتے ہیں ہم سے ملا کر یعنی مسلسل پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں وہ یوں بھی بس اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں ایمان رکھتے ہیں زبشری نے اس آیت کو بہت زبردست سمجھا سوال یہ ہے وہ موضوع کیا کریں سول میں موتزگی ہے یہ شریف اور فروغ میں ہنسی ہے پکا ہے اتنا پکا ہنسی ہے کہ زندگی میں آخری دور میں سب کچھ بیچ بات کے معمولی کا علیہ کے مزاج سے جا کے بیٹھتے ساری کتابیں پڑھ کر اور موتزگی اتنا بڑا موتزری تھا یہ کہ مغل کا امام تھا اپنے زمانے میں یہ جاتا تھا جب تو بیت اللہ کا دروازہ اس کے علم کی وجہ سے کھول دیا جاتا بڑے بڑے لوگ طواف کر رہے ہوتے تھے اور یہ بیت اللہ کے دروازے کے دونوں جو پٹیاں ہیں پکڑ لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں محت کا پیروکار ہوں اور میں محدود کا امام ہوں اور تم اہل سنت میں کوئی ایک آدمی آئے ہو اس کے بعد لوگ سنتے تھے اس کا بات اسی لیے محتلہ سے ٹکر جس کی لگی یہ محدثین کی ہے بہت بڑی بات خدا نہ اللہ نہ کرے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ کے ذرہ برابر شان میں کمی آئے مگر امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ کے ساتھ اگر وہ واقعہ پیش نہ آیا ہوتا اور صرف پاک پر انہیں درے اور مظلومیت نہ ہوتی مجھے جیل جانے کی سے تھی تو امام احمد ابن حنبل اللہ علیہ باقی تینوں علما کے مقابلے میں وہ بج ہی اور امام نہ کرا پاتے اتنے بڑے اور بڑے تھے تھے تھے سفیان سوری ابن ابن یہ تھے اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ کا نام ہوتا حسن رسی رحمۃ اللہ تھے وہ جو مظلومیت جیل میں جانے کی وجہ سے آ گئی تو امام احمد ابن حمبل رحمۃ اللہ کا نام بہت بلند ہو گیا لیکن ان کے یہاں اگر آپ اشتہار دیکھیں پترے دیکھیں تو ایک ایک مسئلے پہ نو نو پترے دیتے ہیں سات سات پترے دیتے ہیں یہ بھی جائے یہ بھی جائے یہ بھی جائے یہ بھی جتنی آ گئی ان کا یہ حدیث صحیح ہے یہ بھی جائے یہ حدیث صحیح ہے یہ بھی جائز ہے اشتہار کا جو بلند پایا امام امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا نظر آتا ہے وہاں درجے میں نظر نہیں آتا تو امام احمد ابن محمد رحمت اللہ علیہ محدثین کے امام ادھر موتزلہ نے انہیں پہنچائی تکلیفیں اور پھر مصیبت یہ ایک درمیان میں آ گئی کہ جتنے یہ معتزیلی تھے کیونکہ امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مسلک عقل کے قریب تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مستحق تھے عقل کی بات کرتے تھے ادھر سے موتزلہ ہمیشہ عقل کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے تو اس لیے کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو اپنے اصل عقیدے کے اعتبار سے کے پرو میں تھی ٹکٹر ان کی محدثین کے ساتھ لگی تو محدثین نے رگڑا دیا کو اس کی لپیٹ کے اسی لیے وہ ہنفیوں سے کئی جگہ پر جو محدثین بے نظر آتے ہیں اس کی وجہ ترقی کر دی ہے کہ آناب میں موتی تھے آناب کے کئی قاضی تھے جن پہ موتزلہ کا اثر تھا اور موتزینہ ہمیشہ اکثر کے امام میں اس عقل کی امامت کی وجہ سے انہوں نے خدا کی تو ان میں وہ چیزیں کہیں جو مناسب نہیں تھی ناراوا تھی اور موت ہونے میں آپ اپنے یہاں دیکھیں تو امام کرتی رحمت اللہ علیہ جو کہا کے امام ہیں کرتی رحمت اللہ کے یہاں موت کا اثر ہے یہ وہ جب صاحب راضی رحمت اللہ علیہ یہ تو کئی مسائل ہیں جن میں مؤزیوں کے ساتھ ہیں مؤزلہ جادو مانتے ہی نہیں ہم کہتے ہیں جادو کوئی چیز نہیں ہوتا یہی امام مانتا رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے موتزلہ یزید پہ لانت کے قائد تھے یہی لبی مسلک آیا ہے اس کی تو اور بھی وجود تھی لیکن ایک وجہ یہ بھی اسی طرح موتزلہ اللہ کا قیامت میں رویت کا انکار کرتے تھے کہ خدا کو قیامت میں نہیں دیکھا جائے گا اسی سے یہ موتزلہ کو اصل میں جذب کیا ہے شیعہ اب تو وہ شیعہ دیکھنے میں بھی نہیں آتے جو اصول کی مباحث جانتے وہ کہتے ہیں یہ اصول کی مباحث جب کرتے تھے شیعہ تو اللہ کی توحید میں بڑی زبردست ان کے پروش بہت زیادہ شیعہ علم کلام جو ہے اب اہم تشیح کے یہاں شاید کوئی ملے جو پڑھتی ہوں مگر ناطم کے کلام کو کون پڑھتا ہے یہ ہمارے یہاں جو ذاکر اور مستحد اور اس طرح کے حضرات نظر آتے ہیں یہ حضرات اپنی تعلیم میں اس درجے کے نہیں ہوتے جس درجے کے ان متقدمین قطر متقدمین نے تشریح میں سے اپنا مطلب لیا تھا بہت ضلع سے اور بہت ضلع وہ بھی عقل کے امام یہ بھی کے اسی لیے جبروئے کا مسئلہ اٹھا قیامت میں اللہ کو دیکھنا ہوگا یا نہیں ہوگا آگے سنت میں جواب نے کہا دیکھنا ہوگا سارے آگے سنت ایک طرف ہو گئے اور ان کے مقابلے میں تھے موت نے کہا اللہ کی رویت بالکل نہیں ہوگی اور اسی طرح وہ آ گئے شیعہ تو موتزلہ اور شیعہ کے ایک دوسرے سے متاثر اور شدید متاثر سے شیعہ نے بھی انکار کر دیا اب کسی اچھے بڑے آدمی سے پوچھیں کہ اللہ اعلیٰ کی رویت کیا میں اگر وہ شیعہ ہے واقعی پڑھا لکھا ہے نہیں ہم نے وہ صاحب سے پوچھا ہم ان کی قسمت سے حاضر ہوئے اور عقیدے اور جنہیں کلام کی بات چیت کہی تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ کا کیا مطلب ہے کیا مطلب نہیں ہوگی تو کہنے کہ آپ لوگوں کا مطلب یہ ہوگی ہم ہمارا مطلب یہی ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ موت ضلع سے آئی موت میں زمخشری کا بڑا مقام تھا نے یہاں پر مجسمہ پہ رد کیا ہے اللہ کے لیے جو جسم کے قائل ہیں نا کہ عرش پہ اللہ تعالیٰ ہے یہ کتنا اب اٹھ رہا ہے پھر امت میں اور اس کتنے کو اٹھانے والے سارے وہ ہیں جنہیں تیل کی دولت ملی ہوئی ہے دنیا بھر میں پرچار کر رہے ہیں عرش پہ ہے اللہ تعالیٰ قائم ہے حسر جب کتاب ایسی چھ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کتنی اور عرش پہ بیٹھا ہوا ہے اوپر آسمانوں سے یہ سب کی سب چیزیں جو آ رہی ہیں یہ ہے وہ وہابیت کا نقصان جو امت کو اٹھانا پڑا ہے وہابیوں نے جو تحریک چلائی تھی محمد بن عبد الوہاب نے اس کے جو برے اثرات امت پر پڑے ہیں اور دیوبندیت میں جو دراڑیں پڑی ہیں ان میں سے ایک دراڑ یہ ہے کہ ہمارے دیوبندی حضرات میں بہت سے لوگوں نے بغیر تحقیق کے ان وہابیوں کا مطلب قبول کر لیا نتیجہ یہ انقلاب کہ اولیاء اللہ کی توہین سے آ گئے نتیجہ یہ انہوں تو کا انکار کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیافت ہے یا نہیں ہے اس کا انکار ہو گیا عذاب قبر ہے اس کا انکار ہو گیا اس لیے کتنے ہی بچے ہمارے ہمارے مدارس میں ایسے ہیں کہیں نہیں ہوئے کوئی اللہ اللہ نہیں ہے کوئی ذکر اثرات نہیں ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے تو یہ وحابیت کا اثر ہے جو آہستہ آہستہ بے بندی میں ہے اس وحابیت نے ایک اثر آیا تجسیم کا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے پھر یہ بحث چلی کہ اللہ چھوٹا ہے کہ عرش چھوٹا ہے پھر یہ بحث چلی کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے کہ عرش بڑا ہے ماسکا اللہ اور پھر یہ بحث چلی کہ خدا چار انگلی عرش سے چھوٹا اور عرش سے چار انگل بڑا اور وہ وہاں پار وہ وہ دوائیاں مچی اس لیے ابن جوتی کو لکھنا پڑا ابن جوتی نے کہا بھی تھے اور ابن جوتی بڑے عالم میں سے تھے یہ ابن بیمیاں ابن کریم ابن کثیر یہ ابن رجب ہمبلی ابن عبد الحادی یہ سب ان کی عظمت شان کے مطلب ہیں ابن جوزی نے لکھا کہ دو چیزیں ان ہمبلیوں نے ایسی کی ہیں کہ قیامت تک سمندروں کا پانی بھی ان کے چہرے کے حساب ہونے کی ہے کہ جس کے متحرک ہمارے زمانے میں سنتے ہو کہ ہم کے لیے ہے ساتھ ہی وہ دکھ کے بات کہتا ہے کہ اچھا ہم کے لیے ہے تو مجسمی بھی ہوگا خدا کے جسم کا متاثر ہوگا اور دوسرے انہوں نے کہا یزید کی حمایت نے اتنا کچھ انہوں نے لکھا ہے اتنا کچھ کہ جو ہم کے لیے ہے ہے تو یہ کتنے کا حصہ پڑا کہ یہ حمایتیوں پر بھی ظلم ہوا جب ظلم ہوا تو ان میں سے ارد تھا اس نے یزید کی تعریف بیان کرنا شروع کی پھر آہستہ آہستہ جو چاہیے ارد تھے انہوں نے یزید کو نبی مانا پھر ان کے بعد جب اگلی کچھ انہوں نے یزید کو خدا مانا کہ یزید اللہ ہے کائنات کی چیزیں اسی کے حکم سے چلتی ہیں اور گمراہ دیہاتی ان پڑھ لکھے تھے ان پڑھ لوگ تھے تو کردوں نے یہ تحریر چلی اور حکومت بھی ہے تاریخ میں لکھا ہوا مذہب کی زمین ہمیشہ زرخیز ہوتی ہے اور اس میں کانٹے بھی اٹھتے ہیں پھول بھی اٹھتے ہیں یہ وہ کانٹے ہیں تو انہوں نے کہا جو کوئی حملی ایسا نہیں اتنا تم نے ان کا چہرہ آزاد آزاد کیا ہے کہ دنیا میں جب کوئی سنتا ہے کہ وہ ہم بھی ہے تو ساتھ ہی کہتا ہے کہ وہ یقینی بھی ہوگا مجسمی بھی ہوگا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو جی رحمۃ اللہ اگر ایک اور جملہ لکھ جاتے تو بڑا اچھا ہوتا کہ ہنفیوں میں اتنے معتدلی آ گئے کہ جو آدمی سنتا ہے کہ اتنا ہنفی ہے تو اس کے ساتھ کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ معتدلی نہیں معتدلا کا اثر ہے کہ شدید پڑھ تو ہوا کیا انہوں نے ہمبلیوں نے اللہ ان کے بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے خدا کے لیے جسم مانا علم کلام کی جو کتابیں ہیں اگر آپ انہیں پڑھیں گے تو اس میں یہ چیزیں بہت سامنے آئیں گی یہاں تک ان انگلوں کے اہم نے کہا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں فلاں چیز کا مت پوچھو باقی جسم میں جو ہم ثابت کرنے کو تیار ہیں ابن جوزی کو ان کے رد میں پوری کتاب لکھنی پڑی اور ابن جوزی رحمت اللہ نے کتاب لکھی کہ وہی گونج ہے اب تاریخ میں پھر آ رہی ہے تو سعودیہ کے علماء اور اگر علماء آہستہ آہستہ مجسمہ کی چیزیں لکھتے لکھتے جا رہے ہیں اور اسی کا اثر ہمارے یہاں بطر تذیر پر پڑا بطر تذیر پر جب سعودیہ کا اثر پڑا تو اب اہل حدیث حضرات میں ایک گروہ ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا تب نہیں ان میں بڑے بڑے اللہ والے بھی ہیں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں لیکن ان میں ایک گروہ ایسا پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے معاذ اللہ کے لڑکے ہیں اور کل کل کے کے چھوکرے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جسم ہے لاش پہ بیٹھا ہوا ہے اللہ کی پاؤں ہیں اللہ کی ٹانگیں ہیں معاذ اللہ وہ ان سے اور اس چیزوں کی گہرائی سے دور ہیں جو باقی اہل حدیث حضرات میں پائی جاتی ہے اہل حدیث حضرات کے ہما جو تھے رحمہ اللہ یہ مذنوی تھے مرتری تھے یہ لکھوی معین لکھوی یہ لکوی صاحب کا تذکرہ بمبئی کے حملوں میں آیا نا اس خاندان کے کہ ان کے بزرگ جو تھے لکوی رائمہ اللہ یہ سارے بڑے موت تھے بڑے اچھے بڑے نیک لوگ اللہ اللہ کرنے والے بندیا سلسلے میں بیٹھ کرنے والے اب تو یہ جو نئے ہیں یہ تو بیٹھ کو اور چیزوں کو گمراہی کرا دیتے ہیں یہ سارے حضرات قید کرتے تھے ہم نے خود ان کی ہاں کتابیں دیکھی اور انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں بیٹھ چلی آتی ہے سید احمد شہید رحمت اللہ کا سلسلہ تھا کہ یہ غزنی میں آئے تھے حضرت رحمتہ اللہ نے خلافت نہیں تھی پھر وہاں سے وہ نکالے گئے تو غلط آ گئے تھے لاہور ٹھہرنا چاہے امرتسر پھر امرتسر میں پہنچ کے حضرت کا بہت بڑا مدرسہ تھا ان رضنی حضرات کا تعلق معلّہ کا حالت ان کی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ایک دن صبح اللہ رضنی کے بارے میں نماز پڑھا رہے تھے امرتسر میں تو بارش شروع ہو شدید بارش تو جب سلام انہوں نے پھیرا تو بڑے حیران ہوئے کہ پیچھے ایک آدمی بھی نہیں سب میں کوئی بھی نہیں تو اپنے کپڑے دے کے اپنے آپ کو تو بھی شراب ہوں بھیگے ہوئے تو اس کے برامدے میں گئے اور لوگ سب کھڑے تھے تو یہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو کہنے لگے لوگوں سے کہ باران شو بارش ہو گئی لوگوں نے کہا جی کہنے لگے بندہ کہ اللہ کی قدم عبداللہ کو نماز میں پتا نہیں چلا مطلب یہ کہ تم لوگوں نے نماز توڑی اور بھاگ گئے تو برا نہیں کیا تجھے پتا چلتا تو میں نہیں میں بھی نماز چھوڑ کے آ جاتا تو باران جو اللہ کو بتائیں ایسے اللہ والے لیکن ہر جماعت میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں تو یہاں جب پہنچے نا زبردست بات کیا وہ کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا پہلا کام کے سے تصویر بیان کر کے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اور یہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے اور باقی باتیں یہ سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ایمان رکھتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ یہ رد ہے مجسمہ کا جب اللہ کو عرش پہ مانتے ہیں کہ ان کا رد ہے اگر خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے تو ان فریشتوں کا نظر نہیں آتا جب نظر آتا ہے تو پھر ایمان رکھنے کے کیا مانی ہے بھائی اللہ نے یہ ذکر ہی کیوں کیا ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ اس کا مطلب ہے کہ خدا کسی طرح ان سے غائب ہے جس طرح انسانوں سے غائب اور وہ اللہ پر ایسے ہی مان جاتے ہیں جیسے انسان ہی مان جاتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح دلائل کے موتا ہیں جیسے انسان اس جواب کو راضی نے بہت پسند کیا اس لیے کہ امام راضی رحمۃ اللہ جو بہت بڑے ناقد ہیں نا ان لوگوں کے اور امام راضی رحمۃ اللہ نے جو اساس تقدیم لکھی ہے یہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے ہر بچے کو جو بھی ہمارے یہاں سے نظامی پڑھتے ہیں اس اثاث تقدیس کو پڑھنا چاہیے وہ عقیدے کی بنیادی کتاب ہے اور اس جسینی رحمۃ اللہ نے رد پورا اس کتاب کا لکھا ہے کو اتنا غصہ ہے راضی پہ اتنا غصہ ہے راضی پہ اور پھر راضی پہ دوسری طرف گستا ہے وہاں روم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس لیے کہ وہاں رومی مذہبی میں زبردست داڑھی ہیں وہ واضح الوجود کہ فرما روم رحمت اللہ علیہ مصنوعی میں جو کچھ کہتے ہیں نا اگر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہوا پڑھا ہوا ہو تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات مکیہ کا پورا اکثر چھاپ ہے یہ مصنوعی ہمارے یہاں اس لیے مقبول ہوئی کہ تعلیم اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وادی کے تعلق تھے حضرت رحمت اللہ علیہ میں عبادت شہود بھی مل گئی تھی عبادت شہود کیسے مل گئی تھی وہ چھوٹے بچے نے تین سال کے سید احمد شہید رحمت اللہ کے قبضے میں آئے تو حضرت کی گود میں ڈال دیے گئے پھر حضرت رحمت اللہ علیہ نے جب بڑے ہوئے تو نقش بندیا کا سلوک طے کیا تھا شاہ نصیب الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ نصیب الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ آباد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے وہ خلیفہ تھے وہ خلیفہ تھے شاہ آباد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ زبیر صاحب رحمۃ اللہ کے اور وہ دو واسطوں سے آگے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے تو وہاں سے شہور آیا پھر سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی شاہ نصیب الدین صاحب سے سلوک طے کر لیا تھا وادت شہور کے مراقبات اجیتا اللہ نے کر لیے اور ان کے وطن میں والد بھی ہو جب والد بیمار ہو گئے تو حضرت حاضر جو والد کی خدمت میں پیچھے شہر کا انتقال ہوا اب حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ بیٹھ کی شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ کی شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے کہ سلسلہ در سلسلہ حضرت خواجہ حضرت فرید الدین مسود شکر منج رحمۃ اللہ علیہ کے چشتیہ چشتیہ سلسلے میں خلفا میں سے تھے تو وادت الوجود جو چشتیہ سلسلے کا تھا وہ آیا اور وادت الوجود اور وادت الشہود ان میں آیا نقش مخفی ہوں گے تو یہ وادت الوجود اور وادت الشہود یہ ساری چیزیں حضرت حاجی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جمع ہو گئی لیکن حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دائی تھے اصل میں وادت الوجود اس لیے ہمارے زمانے میں یہ جتنے حضرات ہیں چاہے ان کا تعلق صاحبی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہو چاہے رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہو مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت پوری رحمت اللہ سے جتنا بھی دیوبندی حلقہ ہے نا بعض اور شہود میں ان میں جتنے بھی یہ خلفا ہیں غالباً یہ سب جانتے ہیں چیز اس کو ان حدیم مشاعر کو تو اس بات کی ضرورت نہیں یہ سب جانتے ہیں کہ وادت الوجود اور وادت الشعور کہاں آ کے جمع ہو رہا ہے وادت الوجود کے بدائی ہیں یا وادت الشعور کے تو یوں حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ سارا سلسلہ آ کر یہاں پر مل گیا مرحوم رحمت اللہ علیہ کی مصنوعی اسی لیے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے اسی لیے رحمت اللہ علیہ نے بائیس جلدوں میں شرح کی ہے اس مصنوعی کی یہ سب وادت الوجود ہی کا اثر تھا جو روحانی طور پہ جن حضرات میں تھا ابن عربی انہوں نے جو کچھ لکھا اور انہیں نے لے لیا اور ادھر سے اگر آپ دیکھتے ہیں دوسری طرف سے تو پھر وہ جو کچھ بھی امام راضی نے اساس التقدیس میں لکھا ہے اساس التقدیس عقیدے کی کتاب بڑی زبردست کتاب ہے اس کو شب الاسلام میں تعمیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح کہنا چاہیے اگر نقل نقل اثاث کسی نے پڑھی ہو تو ایسے لگتا ہے کہ شہر کو شدید ہو کچل کے رکھ دیتے ہیں وہ اور قریباً قریباً وہ تجسین کے لوگوں کی طرف سے جب اپنا رجحان ظاہر کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے اس یہاں پر جب زمکشری پہنچا ہے نا تو اس نے کہا زمکشری نے کہ یوم نونا پہ ہی یہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے چاروں طرف ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہو بھائی کیوں نہ ایمان لائے خدا سامنے جو نظر آ رہا ہے پھر وہ کہتا ہے یہ مجسمہ اگر خدا انہیں سامنے نظر آ رہا ہوتا تو اللہ ان کی تعریف ہی نہ کرتا خدا کا تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عرش پر نظر نہیں آتا وہ ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے مسلمان مومن آدمی ایمان لاتے ہیں یہ کشاف کی ایک بات ہے جو آدمی نے اپنی ضمانت کر سیاف کیا گنا کا شراب آدمی پڑھتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ آدمی میں دماغ تھا کیا چیز تھی کاش سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے موت موت سے پہلے نے توبہ کرنی تھی اس کا ہے بڑی چیزیں ہیں اس کی بہت کتابیں ہیں ابھی تک وہ کتابیں آئی ہی نہیں کام ہم مسلمانوں میں جو متقدمین نے کام کیا ہے وہ کتابیں نہیں آئی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہم سارے ذمہ ہیں نا لیکن امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتابیں بھی نہیں چھپی اندازہ لگاؤ ہم کیسے ہم اتنے نالائک ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ جو صاحب مذہب ہیں امام بنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں جن سے سالین حقیق کا چل رہی ہے ان کی کتابیں بھی نہیں چھپی ہارونیات نہیں چھپی رقیات نہیں چھپی جرجانیات نہیں کیسی نے کیسانیات نہیں چھپی امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں مسئلہ ہے تک وہی نہیں چھپی زیادات پوری نہیں چھپی اس کی شرح ہے مفتی بدرادی کے بھی وہی پوری نہیں چھپی اور پھر بھی ہم فکا میں ہم آئے اور شیخ الاسلام اور مفتی اعظم اور کیا کیا ابھی تو وہ کتابوں کا قبضہ باقی ہے جو دوسری صدی میں لکھی گئی تھی پچھلے زمانے میں تو کل کی کتابیں ہوتی تھی نا تو لوگ لیتے تھے پڑھتے اب ہمارے دوسروں کے ہارمونیات کس کتاب کا نام ہے تو ممکن ہے ستر اسی فیصد مکی بتا سکیں بیس پچیس فیصد اس کو بھی نہیں جان سکے کیسا آپ کس چیز کا نام ہے ہم اتنے پیچھے ہیں تک اس کی جو ہے نا یہ قرآن میں جہاں نقاب پیدا کرتا ہے حیرت ہو جاتی ہے یہ اللہ نے اتنا بڑا دماغ کو پیدا کیا تھا کہتا ہے بھی یہ مجسمہ پیدا کیا اگر خدا عارف پہ ہوتا اور دیکھ رہے ہوتے تو پھر ان کا ایمان کون سا قابل تعریف ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کسی کی بات اور یہ اللہ کے فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اور اللہ کے وہ فرشتے جو ان کے پاس ہیں یہ سب کے سب اللہ سے معافی مانگتے ہیں ایمان والوں کے گناہوں کے لیے یہ خدا سے معافی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ یہ مسلمان یہ گناہ کر کیا یہ گناہ کر کیا یہ گناہ کر کیا خدا معاف مومن اللہ کو اتنا عظیم ہے کہ جس مومن کا خون ایک منٹ میں ایسے بہا دیتے ہیں نا انہیں پتہ ہی نہیں کہ مسلمان آدمی اتنا بڑا ہو کیسا ہی گناہ گار مسلمان ہو کیسے ہی گیا گزرا ہو وہ ایسا آدمی ہے جو آپ کی اور میری نظر میں گناہ گار ہے اللہ نے کہا میرے ہر کھانے والے فرشتے اس کے گناہوں کی معافی مانگتے یس سب پہ نا کروں دنیا میں ایمان والے ہیں ان کے گناہوں کی معافی میرے فرشتے وہ فرشتے مانگتے ہیں جنہوں نے میرا حق اٹھایا ہوا ہے کہتے ہیں اللہ نے معاف کر دے اللہ اس آدمی سے درد گزر کر دے گویا کے مبصرین کہتے ہیں وہ انسانوں کے گناہوں کو دیکھتے ہیں اور ان گناہوں کو دیکھنے کے بعد خدا سے درخواست کرتے ہیں ایک جگہ دوسری جگہ سورہ شدہ میں دیا ہے اللہ نے کہا یستا اسے رونا لمن پھر آج اور فرشتے ہم سے معافی مانگتے ہیں ان گناہوں کی جو ہماری مخلوق کرتی ہے زمین والے کرتے ہیں تو اس کے بعد مبصرین نے لکھا ہے بعض کہ وہ کہتے ہیں کافر کے گناہوں کی بھی فرشتے معافی مانگتے تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہے اللہ کو غزت نہ آئے اور مخلوق کو مٹا دینے کا فیصلہ نہ کر لے یہ بعض البترین رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں کافر بھی جو گناہ کرتا ہے اس کے لیے لیکن بعض اس سے بھی گنا بھی منفرد اور ہمارے فرشتے عرش اٹھانے والے اور ان کے ساتھ ساتھ قلوبی فرشتے ہم ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو زمین والے کرتے ہیں یہاں اللہ نے کہہ دیا لذین آمد ایمان والے تو زمین والے عام تھے ان میں سے مخصوص کر دیا ایمان والوں کو تو یہ کہتے ہیں کہ اس تعمیر نے یہ تقسیم پیدا کی ہے اس عمومیت میں ایک یہ خاص گروپ آ گیا جب تک نندہ دینا وہ ہمارے فرشتے ہم سے درخواست کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے یہ مقام ہے مومنہ کا یہ مقام ہے ایک مسلمان کا جسے ہم سمجھتے ہی نہیں اور ہم سمجھتے ہیں ان سب کے خون جائز ہیں اور مسلمان مسلمان کو قتل کر دے کوئی نہیں وہ فرشتے خدا سے معافی مانگتے ہیں کیا پتا ہے کس کی کس کا کس کس کی دعا کس کو لگ جائے کیا ہمیں پتا چلے اتنے گناہ کا کیا ہے لیکن ہمارے فرشتوں نے معافی مانگی تھی چلو چھٹی ہو گئی سارے گنا معاف ہو گئے اللہ آپ کے ہاں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس بات کو بتاتی ہیں کہ جس شخص کا رسبہ جتنا بڑھ جاتا ہے تو رشتے اتنے ہی زیادہ اس کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں اور رحمت کی دعا بھی کرتے ہیں ثابت کر دیں گے کہ وہ کافروں پر لانت بھیجتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنا ایک مزاج ہے وہ اس میں آگے چل کے آ جائے گا لیکن اللہ نے بتایا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہیں ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان پر عذاب بھیج دیں خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ بیت اللہ میں جمع ہوئے بیت اللہ میں دار النطبہ تھا اور دار دارالصبہ کا مطلب یہ تھا کہ یہ سارے عرب وہاں بیٹھ کے بڑے بڑے کاموں پہ مشورے آپس میں کیا کرتے تھے جو کہ قومی کام پہ ہو جاتا تھا بجٹ کا بھی مشورہ نہیں ہوا کافروں کا حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ بھی نہیں ہوا اور دار النصبہ میں کوئی آدمی نہیں جا سکتا تھا چالیس برس سے کام ایک حکیم ابن نظام رضی اللہ عنہ تھے حکیم ابن نظام رضی اللہ بھی بیس سال کے لڑکے سے تھے اور عرب سرداروں نے کہا کہ اسے بھی بٹھاؤ یہ حکیم ابن نظام رضی اللہ عنہ حضرت خلیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اور حکیم ابن نظام رضی اللہ عنہ اس درجے کے آدمی تھے کہ یہ بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے ہیں نا یہ سارے لوگ کافر تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم دور سے دیکھ رہے تو آپ نے بتنا یہ سرخ اونٹ والا لڑکا ہے نا اگر اس کی انہوں نے مان لی تو یہ اپنے آپ کو بچا کے نہیں جائیں گے یہ بچ جائیں گے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے سرخ اونٹ والے لڑکے کو دیکھا تو حکیم ابن نظام رضی اللہ یہی حکیم ابن نظام رضی اللہ عنہ حکیم ابن نظام رضی اللہ نے کیا کیا یہ تانا کھا جانا انسانی کمزوریوں میں اگر ترقی کرنی ہو نا زندگی میں کوئی کام کرنا ہو تو کبھی کانا نہیں کھانا چاہیے جیسے زہر کھا کے آدمی تو بچ جاتا ہے نا کبھی کانا نہیں کھانا چاہیے تانا اصل میں دیتے ہیں تیش میں لانے کے لیے ابھارنے کے لیے مت بھرے مت ٹیش میں تانا چپ کر کے سن لے کام وہ کرے جو صحیح یہ ساری بدر ایک تانے کی بنیاد پہ چھڑ گئی دیتے ہیں کہ تم میرے ساتھ بات کرتے تمہارا باپ تمہاری ماں پہ تمہارا تم اپنے کو دیکھتے تم کیا بالکل اس کو نہ تھا مخالف جو ہوتا ہے وہ تانا دیتے ہی اس لیے ہے پٹری سے اترے پٹری سے اتر کیا اور اب ایسے ایسے بے بہو تانا دیتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تانا دینے کا ہوتا کیا ہے مقصد کیا ہے اس بات کرنے کا وہی پرانی بات حالی نے غالب کی لکھی ہے حالی کو غالی سے بڑی محبت تھی یہ سوانے جب پہنچی شکلی نمانی نے بڑی پڑھی نے پوچھا کہ حالی نے غالی کی سوانے لکھی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں تو حالی شبلی نے بس ایک شبلی نے کہا یہ تعریف کی ہے بس دلیلوں کے ساتھ مدل مزداری ہے وہ تو بڑے لوگ تھے لیکن لکھا ہے حالی نے کہ غالب آخری عمر میں بہت بوڑھے ہو گئے تو ایک دن دوپہر کو کھانے پہ بیٹھے تھے تو ڈاک آئی اس زمانے میں ڈاک پہ بہت گالیاں لکھتے تھے بہت تو کوفتے اور شوربہ آیا کھانے کے لیے اور بہت اچھی روٹی تو غالب بوڑھے ہو گئے تھے تو روٹی کو جو ہو کے شوربے میں کھا دیا میں سب پڑھ رہا تھا ایک کپ جو چارج کیا تو اسے میں نے پڑھا ذرا سے بھی پڑھا تھا تو میں نے اسے بند کر کے رکھ دیا تو غالب نے کہا کہ نہیں نہیں سے پڑھو میں نے کہا کہ جملے ہیں تو نہیں غالب نے اس کیا کیا پڑھ کے سناؤ پتا تو چلے لوگ میں کہتے کیا ہیں تو میں نے پہلی سطر جو پڑھی تو پہلا لفظ گالی کا تھا گالی جی کی بیٹی گالی جی کی ماں تو غالب نے کہا رہنے کو ایسا بدلاؤ ہے گالی بھی دینی نہ تو میں حیران گیا میں نے والد سے کہا کہ گاڑی سے نکل کے کوئی طریقہ ہے ان کا میاں گالی اس کے دیتے ہیں کہ دوسرا آدمی میں آئے غصے میں آئے تو دیکھو جب بچہ ہو تو اس کو ماں کی گالی دو کیونکہ بچے کو ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے اور جب جوان ہو لڑکا شادی نہ ہوئی ہو تو بہن کی گالی دو اسے بہن پہ بڑی غالت آتی ہے اور جب شادی ہو جائے نہیں نہیں تو بیوی پہ گالی دو اور جب بڈھا ہو جائے تو پھر بیٹی پہ گالی <laughs> کہ یہ لیں کی اور اتنا بد ذوق ہے مجھ بڈے کو اس میں ماں کی گالی دے رہا ہے ماں کی ہڈیاں پتہ نہیں میں مل گئی میں بھی مرنے والا ہوں ایسا بے وقوع رہنے گا ایسے باقی لوگ تھے زندگی کی کی نا کبھی بھی تانا نہ کھائے غور کر لے اور جو کرنے سے ہنسی آتی ہے کہ مجھے اس میں میں یہ تانا دینے کا عقل قتل کرو کیا کرتے ہو حقیقت نے نظام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ نے کہا تھا نا اس کی بات مان تو سب بچ جائیں گے حکیم ابن امران رضی اللہ عنہ جوان لڑکے ہو گئے انہوں نے کہا اصل مسئلہ قتل سے شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ہے کہ گفا کے آنے کی آپ نے میں آسمان جگہ پر جا کر دیکھو مجھے اطلاع دینا مدینہ منورہ میں کہ لوگ آئے ہیں نہیں آئے کیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ جماعت آخر کا چاند نظر نہیں آیا انہوں نے ایک کافی پہ تیر چلا دیا اور وہ تھی وہ مہینہ رجب کا شروع ہو گیا تھا کفار مکہ نے کہا رجب نے قتل عزت والے مہینوں میں قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا دین تباہ کر دیا اور رجب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور ان کے ہاں بھی ہمیشہ قابل احترام کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اپنے باپ کے قاتل کو اگر دیکھوں تو میں سے کچھ نہ کو نہیں اور حرم ہے وہ تو پورے عرب میں آگ لگ گئی کہ انہوں نے رجب میں قتل کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھی بھجوایا کہ بھئی ہمیں نہیں پتا چاند نظر آ تھا آپ کو ادھر لوگ کو نظر نہیں آیا تھا میں نے حکم بھی نہیں دیا تھا ایک قتل ہو گیا ہے میں اس کی دیت ادا کرنے کو گیا وہ پہلے سے سڑے بیٹھے آگے انہوں نے کیا کیا جو آدمی قتل ہوا تھا نا عمل اس کے بھائی کے پاس چلے گئے حکیم ابن نظام الدین کہا بھائی بات صرف اس کی ہے کہ ہم سارے مکہ سے جو اٹھ اٹھ کے آ رہے ہیں اور لڑنے کی ہے تمہارے بھائی کا قتل ہے اس ہاں نے کہا کہ مجھے اجازت دو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سو اونٹ لے کے آ جاتا ہوں لے لو اس جھگڑے کو ختم کر نہیں وہ مانتے میں سو اونٹ کر کے دے دوں گا اس جھگڑے کو ختم اور یاد رکھو قارم عامر کا عامر اگر یہ لڑائی ہوگی پر ہم جیت بھی گئے ابر تو ہم جیتیں گے نہیں کیونکہ یہ لوگ ہماری جان کو قتل کرنا اللہ کا حکم سمجھتے ہیں اور یہ مر جائیں گے اور اپنے اپنے اپنے رشتے دار کو بھی قتل کرنے سے نہیں بچیں گے البر رضی اللہ نے اپنے ماموں آپ کو قتل کر دیا اسی لیے سید نام رضی اللہ نے آج سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن صفوان یہ جو تھے ان سے معذرت کی تھی اور بتایا تھا کہ تمہارے تمہارے فلاں کو میں نے قتل نہیں کیا تھا اس نے کیا تھا تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ قتل بھی کرتے تو ٹھیک ہی کرتے اس لیے کہ آپ مسلمان تھے اور میرا والد پر زیادہ تھا تو اتنی حد تک اس نے کہا یہ قتل کریں گے نا یہ بالکل ترس نہیں کھائیں گے مار دیں گے اور اگر ہم آ گئے پتہ ہو گئی تو ان میں فلاں چچا کا بیٹا ہے فلاں خوشی کا بیٹا ہے فلاں کے ساتھ خالہ کی رشتے داری فلاں کے ساتھ یہ رشتے داری تو یہ سارے ہمارے رشتے دار اپنے بھائی ان کے سر کٹے ہوئے کوئی خوشی ہوگی کیا کرتے سوچو یہ تھی کی بات وہ بھائی مان گیا کیسے تو سچ ہو اگر مجھے دے دے دیں میرے بھائی کا فون کہا تو ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں لیکن جا کر ابو جال سے لو جو امیر ہے ہم سب کا جی جب پہنچے ابو جال کے پاس ابو جال نے کہا اچھا وہ بھائی کا خون بھول گیا ہے تو اسے یہ خوشبو لے جا کے ہمارے یہاں چوڑیاں دیتے ہیں نا اس یہ خوشبو لگا کے دو کو اپنے جسم پہ لگایا بیوی کے پاس جا کے بیٹھ جائے اور اس نے پھر اونچا بولا وام را آئے امر سے راکو آئے امر سے راکو بس سبل بن گیا جنگ کا اور لڑائی کی تیاری حکیم ابن حضام رضی اللہ کا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تھا کہ یہ ایسا عقل مند آدمی ہے کہ اگر یہ اس کی بات مان جائیں حکیم ابن نظام رضی اللہ عنہ دار الدوا میں گئے اس وقت جب بیس سال کے تھے اتنی جوانی میں اتنی عقل یہ دار الدوا جو تھا عرب یہاں بیٹھ کے ہر بڑی چیز کا مشورہ کرتے تھے مشورہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا جائے گھر گھر میں لڑائی پڑ گئی ہے لوگ زندے کر کے جا رہے ہیں ماں باپ اولاد اولاد ماں باپ سے سب ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں انہوں نے کیا کیا طے کیا کہ قتل کریں اور قتل میں مشورہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کون قتل کرے ایک آدمی اگر قتل کرے گا تو قریش اٹھ کھڑے ہوں گے ہمیں مار دیں انہیں کہا اس طرح کرو ہر قبیلے کا ایک نوجوان لے لو تلواریں لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب اکٹھی مارے اور خون جو ان کا لگ جائے تو وہ تلواریں لا کر قریش کو دکھا دو جو قریش پوچھے کہ کس نے قتل کیا ہے تو سب تلواریں دکھانا کہ ہم نے قتل کیا تو قریش پورے تو نہیں نہ لڑائی کر سکتے لے دے کے معاملہ دو اونٹوں پہ آ جائے گا تو اللہ سب میں تو اچھا چھٹی ہو یہ سب آئے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکل گئے اور رضی اللہ بستر پہ لے جا گئے تو انہوں نے جا کے جب پوچھا کہ وہ کدھر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے میرے حوالے کر کے گئے تھے منطقی جواب تھا اکیلی کہ میرے حوالے کر کے گئے تھے اب وہ پریشان علی رضی اللہ عنہ کے کیسے ہاتھ ڈالتے یہ کہ علی تو ابو طالب کے بیٹے تھے اور ابو طالب کے مراسم سے سارے قریش اور علی رضی اللہ عنہ کے چچا تھے عقیل تھے جا کر علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے باقی لوگ تھے سارا خاندان پورا قبیلہ تھا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے بیت اللہ میں آ کے دعا مانگی اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ بدل کا واقعہ جو بھی ہے وہ ایک تاریخی تحقیق ہے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تیری طرف سے ہے تو آسمان سے پتھر برتا ہمیں عذاب دے یہ ہے جسے کہتے ہیں نا مت ماری کہتے اللہ کہ یہ سچا ہے ان اسے پیچھے چلنے کی تو دے سے جھوٹا ہے تمہاری جان چھوڑا کہ یہ سچا ہے ہم در علینا نہ جا کر آسمان سے پتھر برتا پہ کے عذاب نہیں خدایا ہم پر عذاب ہے یہ ہے مذہب کا جبر یہ جبری مذہب جو ہوتا ہے نا کہ جو ہمارا مذہب ہمارا مطلب ہے ہم بزور ہر ایک پہ نافذ کرتے ہیں وہ یہ ابتدائی تھے مشرقی نے مکہ وہ اپنے مذہب کے مقابلے میں کسی کو بات کرنے دیتے تھے وہ اپنے مطلب کے مقابلے میں اس اسٹیٹ اس ملک میں اس جگہ پہ کسی کو ٹھہر نہیں دیتے تھے وہ کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں دینا چاہتے یہ مذہب کا جبر ہے جب بھی کوئی کرے گا ناکام ہو جائے گا کبھی مذہب کو جبرن نہیں لانا چاہیے یہ تاریخ ساری کے دیکھ لو مسلمانوں نے جانا ہے کہ مذہب کو جبرن نہیں آئے اس بری طرح پہ ہیں کہ نام و نشان مٹ گیا لوگوں نے اٹھا کر باہر پھینک دیا لوگوں نے کہا تم کون اور تمہارا مدد پہنچ جاؤ چھٹی کبھی جبر نہیں کرتا یہ مشرقین مکہ جبرن اپنا مذہب مسلط کرنا چاہتے تھے اس کے اللہ کی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی بات نہیں سننے نہیں کسی کی تو جب سنے ہی کوئی نہ اور دلیل صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور دلیل کے مقابلے میں پتھر لوگ ماریں اس قوم کی تباہی کو کون روک سکتا ہے جب دلیل کے مقابلے میں پتھر اور گالیاں آئیں اور دلیل کا جواب دلیل سے کوئی نہ دے سکے تو اس معاشرے کی تباہی کو کون روک سکتا ہے وہ مٹے اور انہیں مٹ نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ سے اللہ نے کیا کہا اللہ نے کہا ہم بھی اس وقت عذاب بھیجتے تھے ان مکہ والوں کے لیے جب یہ دعائیں مانگ رہے تھے مستظم پہ کھڑے ہو گئے اللہ نے کہا کہ وہ اگر آپ جیسی عزت والی ہستی وہاں موجود نہ ہوتی نا مکہ میں تو ہم اسی وقت اس مکہ پہ عذاب بھیجتے آپ کا احترام آپ کی شخصیت اس بات میں رکاوٹ بن گئی ہم اپنا آزاد شہر پہ بھیجیں ایک اور اللہ نے کہا ہم نے اس لیے ذاتی بھیجا کہ مجھے سب ضرور کہ مجھ سے رات کو معافی مانگ اس کی مقدرین نے لکھا ہے کہ دیکھو کافر بھی یہ مکہ والے جو تھے نا کہ مجھے یہ کام کرتے رہتے سونے سے پہلے کہتے ہیں غفران غفران اللہ معافی مانگتے ہیں اللہ معافی مانگتے ہیں اللہ نے کافر کے اس سے وقار کو اتنا وزن اللہ کے یہاں عدل ہے نا کافر بھی استفار کرتا ہے تو خدا کہتا ہے معافی تو ہم بھی ہے نا ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم جذباتی ہیں اگر اعلیٰ بھی جذباتی ہو جایا کرے ہم جس کے متعلق کہیں کہ خدا تیرا بیڑا گھر کرے اگلے دن وہ زمین میں دھنسا ہوا مکان نظر آنا چاہیے اللہ کے یہاں ایسے نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر بد دعائیں دی اللہ نے بھی اسلام دے دیا یہ سفیان رضی اللہ عنہ اور یہ سارے مکہ والے جنہوں نے بہت محسوس اللہ کو زخمی تک کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو کیسے ہی لائق سے لگی جنہوں نے اپنے نبی کا خون بہا دیا ہے اللہ نے فوراً بھی عنابت کی اور اللہ نے کہا لئی طرح کا من اللہ شعیون ہدایت کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے اللہ چاہے تو انہیں عذاب خدا کی بے نیازی ہے ایسی ہم اپنے مخالفین کے متعلق جو یہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں ہند سے ہماری تو نیند کیا لہٰذا صبح اٹھتے ہی جن سے جوتا لے کے کھڑے ہوئے ذرا باہر تو نکلے تڑا تڑ جوتے پڑے کچھ نہیں ہوتا یہاں اللہ کے نام بہت حضر اللہ کے نام بہت اسی اسکیم ہوتی ہے ہم جاتے ہیں اللہ کی ساری اسکیم ہمارے گہرے کے مطابق چلے ایسے نہیں بہت اس لیے اللہ نے کہا میں عذاب دے دے گا ایک آپ سے اور ایک کے رات سونے سے پہلے تفصیل دیکھیے گا اس میں بارے سرین پاک سونے پہلے استفار تو اللہ سے استغفار کافروں کو اتنا نفع دے گیا کہ دنیا میں عذاب نہ آفرت ہوگا تو ہو گیا ہوگا آپ کا تو مومن آدمی اگر استغفار کرے تو پھر تو آخرت کے عذاب سے اور مومن اکیلا اپنے لیے استغفار کرے ایک تفصیل اس کی یہ کی گئی ہے کہ ہم یہ فنون اور مکہ والوں کے لیے مسلمان اس سے بخار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہ ہوا کر خدایا نہیں تو کوئی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کے لیے اس سے بخار کرتا ہے نا تو اس کو نفا پہنچتا ہے اسی لیے آپ کبھی سوچیں یہ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ کبھی کبھی ایسی بات کہتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگوں کو خیر خیال نصیب ہو یہ ان پڑھ ہوتے ہیں بےچارے لیکن وہ بات کرتے ہیں جو بات صحیح سے نہیں ہوتی باپ کہتا ہے تم گھر سے جاتے ہو میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں ماں کہتی ہے میں تمہارے لیے معافیاں مانگتی ہے کہ میری اولاد کو اللہ معاف یہ ہے ماں کا استغفار اولاد کا پاؤں بیٹا کیا کیا یاشیوں میں اور اگر ان کے ساتھ انصاف کیا جائے تو زمین میں دھکتا دیں قانون کے ساتھ سے ملا دیں لیکن کوئی استغفار اس کے لیے کرتا ہے اور اسے نہ ہوتا ہے اللہ نے کہا میرے رشتے استغفار کرتے ہیں للہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے میرے وہ فرشتے استفاد کرتے ہیں جو عرش تھامے میں کہ اللہ کو کوئی معمولی فرشتے نہیں یہ والا کے فرشتے وہاں کے فرشتے ہیں جہاں جہاں جبریل امین گزرتے ہیں تو نظر چکاتے ہیں وہ فرشتے ہیں تاکہ اللہ نے کہا کہ استفاد کرتے ہیں کا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ہمارے استفاد کرتے ہیں اور خدا کی تصویر بیان کرتے ہیں یہ ہے شاہ صاحب رحمت اللہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں ملائقان ہوتا کیا ہے رشتے استفاد کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں تو ہمارے گناہ کتنے ہی ہیں کہ لانت پڑ جائے اور کتنے ہی گناہ ہم ایسے کرتے ہیں جن کی وجہ سے بلا شبہ عذاب آ جائے لیکن اللہ کے ایک رشتے کہتے ہیں در گزر کر معاف کرنا دیں فی کائنات اس کا نظام ہم نہیں جانتے بہت عجیب ہو گئی کسی آدمی اپنے کرتوتوں پر غور کرے اور یہ دیکھے کہ نیچر نے فطرت نے حقارہ شانو نے اس کائنات میں کتنے فیکٹر رکھے ہیں ایک مسلمان کے لیے جو اسے بچاتے ہیں اس کے گناہ کا بحال نازل ہونے اور کہتے کیا ہیں کہتے ہیں جب بنا بسے کا کلر شہید ہو رہا تھا ہر چیز کمائی ہوئی ہے تیری رحمت میں اور تیرے علم میں یہ حضیرت القدس اس کے فرشتے ہیں نا یہ حضیرت کے فرشتے دعا مانگتے ہیں کیوں دعا مانگنے کی ہے کیا محسرین کی جماعت اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے بے اعتراض کیا تھا نا انہوں نے کہ یہ خون بہائیں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے تو اس کی ندامت کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس انسان کو اتنا خداکار سمجھتے تھے وہ ایسا نکلا اتنا اچھا نکلا لیکن یہ بات کچھ لگتی کیونکہ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے تھے وہی سچ ہو رہا ہے بولنے نہ چاہے لیکن انہوں نے کہا تھا نا یہ دماغ خون بہائیں گے لیکن آپ امانی کریں گے بھاس کریں گے اسی لیے قرآن نے کہا شیطان جب وہاں سے نکالا گیا نا تو اس نے کہا کہ میں سب کو برباد کر دوں اور تو دیکھ میں میں جا تو رہا ہوں لیکن میں یہ کروں گا یہ کروں گا بلا عام اور ہوں میں حکم دوں گا اور میری بات کی پیروی کریں گے بلا آزان الحام اپنے مال کو تیرے شرف میں خرچ کریں گے جانوروں کے کان کاٹیں گے یہ چوٹیاں رکھنا جو ہوتا ہے عورتیں بچہ زندہ رہے ہے چھوٹی بزرگ کے مزاج پہ جا کر چڑھاؤں گی یہ اب تک اب تک جاری ہے یہ سب چیزیں شیطان نے کہا پر عام رننا ہوں میں نے تم جانوروں کے کانگ کاٹیں گے اور جانوروں کے پر یہ رننا کر اللہ اللہ جو سورج بنائی ہے میں انسانوں کی یہ صورتیں شکلیں بگاڑ کر رکھوں گا یہ ساری چیزیں اور قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے اللہ خود کہتا ہے بلا کر ابلیس نے جو کچھ انسانوں کے بارے میں سوچا تھا گمان کیا تھا ابلیس سچا ہے اللہ نے کہا اور لوگوں نے نے نے کیا ابلیس کہا تھا شیطان اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے کہا اسے کہ جاؤ اور جو مرضی کرو اللہ عبادت مختلف ہاں وہ جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کام نہیں چلے گا وہ جو مخلص ہے نا وہ تیرے دام میں نہیں آئیں گے باقی تو جو مرضی کر اللہ کی ہاں دعا کی قبولیت ذرا دیکھو جس پہ لانت پڑ رہی ہے جس پہ خدا کا غضب نازل ہو رہا ہے وہ جانتا تھا نا کہ دعا کو رد نہیں اس لانت کی حالت میں بھی کہتا ہے مجھے زندگی تو دے دیں کیا فرماتے ہیں جا زندگی دے اللہ کے ہاں دعا کی اتنی مقدر سے مانگا نا کہ زندگی دے دے مجھے کیا مطلب جینے تو دیں کہا اچھا چلو جی لو کیا مطلب ان کی مشیت دی تھی بتایا ٹھیک ہے جیو کیا مطلب اللہ کے ہاں ایسی سری شیطان مانگ رہا ہے جب لانت پڑ رہی ہے تو مومن جس کا رحمت نازل ہوتی ہے جب وہ خدا سے مانگے گا تو پھر خدا کیسے نہیں لے گا انسان سوچے ان چیزوں کو پھر حقائق کھلتے ہیں پھر پتا چلتا ہے اس لیے روح القدس وزیرت القدس میں ملائے اعلیٰ میں یہ ساری چیزیں ابن عربی رحمت اللہ نے اس سے لکھا ابن عربی رحمت اللہ علیہ مکیہ نے ابن عربی رحمت اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں اس کو نقل کرتے ہیں کچھ چیزوں کو ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ دنیا کا نظام کتب پہ جاتا ہے خطب الشاد ہوتا ہے خطب التقین ہوتا ہے خطب الفاظ بھی ہوتا ہے نا یہ اللہ کے عمل آ رہی میں شاید یہاں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں کتب وقت ہے خطب الخط الفتاب ہو گئے اور کتب خطب الشاد ہو گئے اور فلاں ہو گئے اور فلاں ہو گئے تو یہ جو کتب ہوتے ہیں اور جو لوہے محفوظ پہ نظر جاتی ہے اور حضرت ایسے اور حضرت ایسے اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہوں گے لیکن ان کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے اتنے عربی رحمت اللہ رہے اس بات پہ آئے یہ فتوحات مکیہ کی آخری جملہ چوتھی اور چار سو تریسٹھ نمبر باب ہے اب چار سو باسٹھ میں اتنے عربی رحمت اللہ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دیلا کتوں کے متوقع کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کا کتب کون ہے ہوتے ہیں نا تبکل اللہ اوپر بھروسہ مومن پورا کام تیاری کر لیتا ہے پھر اللہ پر چھوڑ دیتا ہے نتیجہ اللہ تعالیٰ اب جو بھی سب فرمائے ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کو کہ متبقہ کا قدرت کون ہے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا اتنا زبردست خدا پر بھروسہ تھا کہ خود توکل جو تھا وہ اس آدمی کا دباؤ تھا اتنا اللہ کے ساتھ کو خوش ہوتا ایسے جیسے کہ چکی اپنی کیل پر گھومتی ہے وہ ہوا عبداللہ بن الفتاز ان کا نام عبداللہ بن استاد تھا مورولی مورولی اور مورول جو انزلت کا ایک شہر ہے اسپین کا کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا وہاں کے بزرگ تھے اور اللہ تعالی نے انہیں یہ مقام دیا تھا کہ وہ تو تبکل خدا پر کیا کرتے اس تبکل ان کے گرد چکر کاٹتا تھا اور میں ان کی صحبت میں رہا ہوں بے پس زندہ اللہ کے سب سے اور جب میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے پہچان دیا مسکرائے شکر اللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ادا کیا وقت کا بھی زمان اور اسی طرح میں ایک اور کتب سے ملا اور وہ مجھے ملے تھے پانچ سو ترانوے ہجری میں پاک شہر پاک جو ہے مراکش میں ابھی کی واقعہ ایک واقعہ ہوا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک کتب ہے اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دن پاک کے ایک باغ میں جمع کرا یہ اب کتبوں کا سلسلہ شروع کیا ہے انہوں نے تو کہتے افطار و حاضر عما اتنا اشر اس امت میں جو قطب ہیں وہ بارہ اور مزار و حاضری اما اس پوری امت کا دار و مزاق ان بارہ آدمی پر ہوتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے جسم ہے اور انسانی جسم ہے دنیا اور آفرت کے ساتھ تعلق انسان کا جسم ہے دنیا میں بھی رہتا ہے تو انسانی حالات جو ہیں وہ بارہ برج جب تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو یہ تبدیل ہوتے ہیں یہ خالص علم نجوم ہے یہ علم نجوم یہ سب پڑھتے تھے پچھلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم نجوم پہ بحث کرتے ہیں شاہ اللہ علیہ بحث کرتے ہیں یہ علم نجوم اب ہمارے یہاں کوئی نہیں پڑھتا پڑھاتا وہ جانتے ہی نہیں نا اساتذہ ہی نہیں ہے بڑی تمنا کاش کوئی علم نجوم جانتا ہو تو ان سے کتابیں پڑھیں یہ علم نجوم مسلمان ہی کر مسلمانوں نے جتنی کتابیں کتاب و سنت میں لکھی ہیں نا آپ پورے یقین سے اس بات کو جانیے کہ اس سے کم کتابیں مسلمانوں نے صرف پہ نہیں لکھی ہم جہاں دنیا میں گئے پچیس سے زیادہ ممالک ہم نے دیکھے دنیا میں اور جہاں گئے ہیں ان ممالک میں جا کے خانے ضرور دیکھے کہ لائبریری تو مسلمانوں نے اتنا کچھ لکھا ہے اتنا کچھ لکھا ہے اتنا کچھ لکھا ہے جتنا کتاب و سندر پہ لکھا ہے اس سے اگر زیادہ نہیں تو کم نہیں علم پہ اتنے ہی مسلمانوں نے لکھا ہے فلسفے پہ لکھا ہے علم نجوم پہ لکھا ہے حیران ہوتے ہیں ایک آنکھ ہے اس آنکھ پہ ایک مسلمان طبیب نے بارہ جلدوں میں کتاب لکھی اور پھر وہ بوٹیاں اور پھر سے کیا بنتا ہے اس کا کیا اثر ہے اور کہاں پائی جاتی ہیں کہ زمانے میں ہوتی ہیں ایک سے ایک بڑی چیز جو مسلمان لکھتے ہیں مگر ظاہر ہے کیا وہ لوگ ہی نہیں رہے جو ان کتابوں کو پڑھیں اور ان کتابوں کو لا کے مارکیٹ میں رکھیں مسلمانوں کی ان کتابوں میں ایسی ایسی دوائیاں ہیں کہ اگر پانچ سال بھی ہٹ کر جائیں اور مارکیٹ میں آ جائیں تو اربوں روپے مسلمان کمائیں اور قوم کی تاریخ حالت بدل جائے ایک آدمی آ کر پیدا ہوا حکیم اجمل خان ان کو یہ سمجھ آ گئی اجمل خان نے دلی میں پوری ایک کاؤنسل بنا ڈاکٹر بھی بٹھائے حکیم بھی بٹھائے مولوی بھی بٹھائے تو انہوں نے کہا کتابیں پڑھنی شروع شروع کرو کی اور جدید میڈیکل سائنس نے جس چیز کو کنڈم کر دیا اسے الگ کر دیا تو ان چیزوں اور جو جدید سائنس بھی مانگتی ہے یا سائنس ابھی وہاں تک نہیں پہنچی تو ہم ان چیزوں کو لکھیں گے تاکہ ہم دیکھیں مسلمانوں نے کام کیا کیا اور کس کو ہمیں دنیا میں کیسے راج کرنا مطلب جب اس پہ پہنچے شیخ نے لکھا کہ دل کا جو خون ہے نا وہ الگ ہوتا ہے اور سارے جسم میں انسان کا خون الگ ہوتا ہے تو ابھی نے کہا غلط بات ہے سائنس نے بتا دیا ہے کہ سارے جسم میں ایک ہی خون ہوتا ہے وہی دل میں گردش کرتا ہے وہی گلوں میں آتا ہے تو اس لیے غلط بات ہے اس کو چھوڑ دیجیے آگے حکیم اجمل خان مضمون کی بات پوری ہو جاتی انقلاب آ جاتا میڈیسن میں میڈیکل کی دنیا میں لیکن اب وہ ڈاکٹر ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے اب ڈاکٹر کو اگر ہم جا کر بتائیں آپ کے فشار الدم ہے تو کیا بتائیے فشار الدم کیا چیز ہوتا ہے وہ تو ہیں بلڈ پریشر کا بتاؤ بلڈ پریشر کیا چیز ہے یہی ہے نا اب عربی کہاں اور انگلش کہاں یہ چیزیں اور امت میں کوئی کوئی لوگوں کو پرواہ نہیں اتنا نہیں ہے ان کروڑ پتی اور ادب پتی ہیں اور کروڑوں کے وزن کرتے ہیں ڈاکے ڈالتے ہیں اتنا نہیں ہوتا کہ چند کروڑ روپے سے ایک کونسل کام کر دیں ڈاکٹرس کو کہیں یہاں بیٹھو حکیم جو واقعی پڑھے ان کو بٹھائیں مولویوں کو بٹھائیں عربی فارسی اردو انگلش چاروں زبانیں سے آتے ہیں ان کو بٹھائیں اور پہ کام کرو میڈیسن پہ کام کرو یہ جی اسی طرح یہ جی علم نجوم ہے مسلمان پڑھتے تھے پڑھاتے تھے اتنے زبردست ماہر تھے علم نجوم کے حکیم مومن خان کے ہے مومن خان مومن سید احمد شہید احمد اللہ کے مرید تھے شاہ صاحب احمد کے دیکھنے والوں میں حضرت سید صاحب احمد اللہ ہو گئے تھے اور اور سید صاحب احمد اللہ کے بالا کوٹ کی شہادت کی جب اطلاع آئی ہے تو مومن خان نے حضرت کی شان میں پورا قصیدہ لکھا اور اس پہ شروع کیا ہے گلاب ناب سے دھوتا ہوں مرد اندیشہ گلاب ناب سے دھوتا ہوں مرد اندیشہ کہ فکر مدح سے پسینے یہ مومن خان نے سیدھا لکھا ہے ہم کیوں نہیں پڑھتے حیرت حیرت ہوتی ہے اس مومن خان بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سارے نجوم پڑھتے شاہ شاہے وغیرہ وغیرہ سارے پڑھے لکھے تھے ان نجوم پڑھتے ہی تھے تو اب ہم سے پڑھتے نہیں نا تو ہم دیتے یہ بھی بھی ہے ہے یہ پڑھو تو تیار ہے کیا چیز پھر بات کریں گے نا آرام ہوگا موسیقی پڑھتے تھے موسیقی پڑھتے تھے اور موسیقی کو باقاعدہ جانتے تھے کہ کیا چیز ہے یعقوب صاحب وہاں یعقوب صاحب نانوی رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے جاتے تھے مزید صاحب رحمت اللہ علیہ یہی حال تھا تو کسی نے ساز بجایا پھر اس کے ساز سے دوسری سن لگائی کسی نے کہا ہو یہ بگاڑ دیا پھر جب اس کے بعد تھوڑا سا بجایا تو انہوں نے کہا تو یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا ان کا اب نہیں ٹھیک ہوتا شاہد الزیز صاحب محدود تیز بھی رحمت اللہ علیہ سے دلی کی طوائف میں آپ نے ساز کرنی تھی کہ حضرت یہ چیز ہے اختلاف ہے آپ فیصلہ کیجیے اچھا صاحب یعنی اللہ علیہ مفتی کی اتنی جانتے تھے اب تصویر کو پڑھے قوم کے پتا چلے حضرت نے کیا کہا ہے یہ ابن ابن عربی عربی اللہ کہتے ہیں پوری دنیا کا نظام یہ بارہ بروجے ان پہ چلتا ہے کون کون سے ہوئے امن سوزہ ستان اب میزان اور قوم دل دل اور یہ بارہ ہیں ٹھیک ہے اور پورا آگے ہندی فلسفہ مطلب ہے مسلمانوں کا ہے تو مومن خان بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی نے لا کے ان کا دوست تھا شاید تھا گٹھڑ رکھ کے ریشمی کپڑا تھا ان کے لایا تھا مومن بڑے بڑے بہت جلدی ضرورت ہے اور یہ بک جائیں تو پیسے لے کے وطن ہو تو مومن دکھ رہے تھے کچھ اور انہوں نے کہا کہ اچھا ابھی تمہیں ہیں انہوں نے کچھ لکھا اور کہیں گے کہ ایک چھپکلی ادھر سے آئے گی اس کونے سے اور وہ تمہارے اس گٹر میں گھس جائے گی اور پھر چھپکلی جب نکلے گی نا تو کب جا کر تمہارا مارک ہوگا اس سے پہلے اب روز لے جاتے تھے لا کے تھے مومن ہنستے تھے کہتے میاں میرے گھر میں جتنا اچھا مرضی رہو چپکی لی آئی نہیں تو یہ بتاتا ہے ایک دن وہ بیٹھے ہوئے کچھ ناشتہ کر رہے تھے ایک لی آئی میں گھس کے اور یہ دونوں دیکھتے رہے مومن بھی اور شاید وہ نکل کے دوسری طرف چلی گئی تو مومن کہنے لگے اب جاؤ اب دیکھو بات پوری ہوگی اور اسی دن سارا مال بک گیا اور پیسے لے گئے تو چلے گئے تو کہتے تھے کیا بتاتے مومن مجھے آپ کا یقین ہوتا تو پہلے کہیں سے چی کو گھیر کے لے آتے کہیں جائے مومن نے کہا یہ نہیں اتنے یہ نجوم کے مارے تھے یہ سب چیزیں ابن عربی رحمت اللہ کی عبادت ہے ابن عربی کہتے ہیں اس طرح امت کا پورا نظام بارہ افراد پہ چلتا ہے اس طرح دنیا کا نظام جو ہے وہ بارہ حروج پہ چلتا ہے اور وقت اللہ تعالیٰ نے ان بارہ بروج کے ذمے یہ لگایا ہے کہ معلوم دنیا میں جو کچھ ہونا ہے وہ ان کے ذریعے سے ہوگا یا یعنی یہ کہ ضمیر اگر ادھر لوٹ جائے تو یہ بارہ کتب جو ہے نا دنیا کے ان سے ساری چیزیں چلتی ہیں زمین میں جو فساد ہوتے ہیں جو تباہیاں لگتی ہیں اور جو زمین میں عادت کے مطابق ہوتی ہیں یہ جو بارہ کتب ہیں وہ بھی دلوں پر ہوتے ہیں ہر ایک کتب کا تعلق ایک نبی کے دل سے ہوتا ہے انشے کا کتا ارا قدمی اور اگر تم یہ اتنا کہو کہ نبی کے دل کے ساتھ کتب کا دل جڑا ہوا ہے تو یہ کہو کہ نبی کے قدم پہ اس کا قدم ہوگا ارے وہ ہوگا کہتے یہ تعبیر زیادہ اچھی ہے پرندی ہاکزا رائے گرو پھر کچھ پہ میں نے اس کائنات کا نظام اسی طرح دیکھا عالم کچھ میں اشبیلیا جب میں اشبیلیا میں اسپین میں آپ کی نام شہروں کے ہم گئے دیکھتے رہے نام تقریباً یہی اسپین میں اتنے اولیاء اللہ تھے اتنی چیزیں تھیں اتنی چیزیں ہمارے حضرت عالمی حضرت اللہ اللہ کبھی گستافی نہ ہو لیکن محاورے میں کہنا کہ وہ کشف اور ان چیزوں سے اتنا دور رہتے تھے بیان کرنے سے کہ فروخت پانی نہیں پڑنے دیتے کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ مجھے کش مجھے کوئی ذکر تذکرہ ہی نہیں تھا بھائی اپنی ذات کا اتنے مٹے ہوئے آدمی تھے لیکن اسپین کا تذکرہ آیا تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے لکھا بھی نے تو براہ راست سنا لیکن کی کتاب میں دیا تھا میم جب اسپین گئے تو روئیں آ آ کر ہم سے چمٹتی اتنے اور یافائن اسپین یہ عالم اربا کا نظام بڑا مشکل حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید حبیب صاحب ان کے خاندان بھی سید تھے نا سارے تو پیری مریدی مدت سے جلدی آتی تھی تو حضرت کی جو نانی صاحبہ تھی نا وہ کو بھی سمجھتی تھی انہوں نے حضرت کے والد سے یعنی اپنے داماد سے کہا کہ اللہ مدت سے ہمارے خاندان میں پیلی مریدی جگہ یہ نانی بھی تھی خاندان کی آپ اپنے رشتے داریاں تو غیر کرنا کسی کو بغیر اجازت اور خلافت کے مریض بنانا یہ اللہ کے یہاں گناہ کی چیزیں ہیں کیا مت میں اس کو پکڑ دوں تو اس لیے خاندان کی اس چیز کو ختم کرو جا کے کہیں سے بیٹھ ہو باقاعدہ ذکر سلوک مراقبہ کرو پھر کسی کو بیٹھ ہونی چاہیے تو یہ نصیحت ان نے بلے باندھی خود لکھا ہے مکتوبات حضرت میں شروع ہوتے ہیں نا مکتوبات اسلام کے پہلے خط ہی حضرت رحمت اللہ نے ہے تو یہ گئے وہاں فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ کے پاس حضرت اللہ کی والد اور والدہ دونوں بیٹھ ہوئے تو ربد الرحمان کا یہ اسکول ماسٹر تھے تو فرمایا حبیب اللہ آج حضرت الحق تشریف لائے تھے اور مجھ سے فرما گئے ہیں کہ میرا بیٹا تمہارے پاس آتا ہے ذرا اس کا خیال رکھنا تو اس کے بعد بہت زیادہ خیال رکھنے لگے تھے حبیب اللہ صاحب اب یہ نور الحق ہیں انہوں نے آگے حضرت سے کہا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے تو اس کا خیال رکھنا یہ آپ کا کیا خیال ہے یہ رول الحق اور مولانا اللہ جو ہے آپ نے ایک دوسرے کے بیٹے دادا پوتے ہوں گے آپ پوچھتے ہیں گنے تو سولہویں پشت میں جا کے دادا بنتے ہیں سولہویں پشت میں وہ آئے ان کی روح سے ملی آ کے اور کہا میرا بیٹا آ رہا ہے اس کا خیال رکھنا یہ ایسے چلتے ہیں کہ جن کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہوتا ہے نا تو وہ کشتوں تک بھی چلتا ہے سولہویں پشت میں میں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ نیک ماں باپ اور نیک اور لاس یہ خدا کے بہت بڑے انعام ہیں ہم سمجھتے ہیں دنیا کا ظاہر ہے یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا یہ میں نے دیکھا ہے سب کچھ آگے میں کش پھر کہتے ہیں کہ یہ جو بارہ کتب ہیں پہلے جو ہیں وہ السلام کے قدم پہ دوسرے ابراہیم علیہ السلام کے قدم پہ تیسرے بوسا علیہ السلام چوتھے علیہ السلام پانچویں علیہ علیہ علیہ علیہ السلام السلام السلام السلام چھٹے ساتویں الیاس لوت علیہ السلام بود علیہ السلام السلام اور ساگے علیہ السلام السلام اور بارہواں قدم جو تھا وہ ہمیں شعیب علیہ السلام السلام پر آئے تو کو جمیر برتن دیا میں نے تمام ندیوں کی زیارت کی تمام رسولوں کو دیکھا عین اپنی آنکھوں سے دیکھا میں وکلم کبھی میں بولن اور میں نے اس سے علیہ السلام سے گفتگو بھی کی وہ رائس المومنین اور میں نے باقی ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا جو حود علیہ السلام کے صحابی ہوں گے موسا علیہ السلام کے وغیرہ وغیرہ اور من کان امین ہوں میں یقون الى یوم القیامہ قیامت تک جو لوگ آئیں گے اور جو پچھلے انبیاء علیہ السلام میں گزر گئے اور جو قیامت تک آگے کی طرف آئیں گے ان سب کو میں نے دیکھا اور اللہ نے انہیں میرے لیے تین قریب دن واحد دن ایسے میدان میں جمع کر دیا تھا سارے میدان میں پڑے تھے اور ہر ایک کہتے ہیں اور صاحب تو میں رسل ون کپڑا تو بھی سیون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے انبیاء علیہ السلام والسلام میں سے ہر ایک کی صحبت اٹھائی اور میں نے ہر نبی سے فائدہ اٹھایا ہے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان میں ایک جماعت کی پوری کی پوری جس سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے اب فائدہ کیا اٹھایا ہے عربی رحمت اللہ نے کہتے ہیں میں اس جہان میں ملا جب تو ابراہیم علیہ صلاح السلام سے کرا تو علیہ القرآن قرآن پورا میں پڑھ کے سنا ہے کہ کوئی غلطی ہو تو وہ دور کر دے پڑھ عیسا خود تو ادا کے گئے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری جب ملاقات ہوئی تو میں نے توبہ کی ان کے ہاتھ وہ موسا موسا علم علم علم علم الفش اور اور اسے کے خلاف السلام نے نے نے مجھے مجھے کہا میں ایک دوں تو انہوں انہوں دیا دیا کش کیسے ہوتے ہیں کہ وضاحت کیسی ہوتی ہے یہ بھی ایک ایک واحد چیز ہے اور انہوں نے مجھے علم دیا تقریبا دن اور رات کی تبدیلی کا علیہ السلام سے اللہ تو بڑی محبت کی نا اس لیے اللہ نے موسا علیہ السلام کو بہت علم دیا اللہ نے یہ واحد نبی ہیں جن کے متعلق اللہ نے کہا کہ یہ اللہ نے سنا تنا میں نے تو تمہیں بنائے اپنی جان کے لیے الگ کا موقع ختم نہیں موسا تم بچے تھے نا چھوٹے تھے ان کے پاس پہنچا دیے گئے تھے میں نے اپنی محبت کا پرتو تمہارے چہرے پر ڈال دیا تھا جو دیکھتا تھا بے اختیار دیوانہ ہو تو موسا علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا کہ دن اور رات کیسے بدلتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے اور اس علم کو دیکھو <clears throat> کہتے ہیں موسا علیہ السلام نے وہ علم مجھے سکھایا لما حسل ہندی جب مجھے علم ہو گیا کہ دن اور رات کی تبدیلیاں کیا ہیں زال لئے میرے لیے رات ختم ہو بابا کہ یہ نہار لوگ اور میرے لیے دنیا میں زمانے میں صرف دن رہ گیا تو میرے لیے اب جس حال میں ہوں نہ سورج ڈوبتا ہے اور نہ تلاش ہوتا ہے میں ان کی اس دنیا میں ہوں جہاں سورج کا غروب اور سلو نہیں ہوتا میرے لیے زمانہ ایک ہو گیا بہت بڑی تو قرآن علی حاضر کا اعلامی ہے نمبر انہ اللہ حضری شکا کے خاطرہ اور یہ جو علم موسیٰ علیہ السلام نے مجھے دیا تھا یہ علم اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ جس کو اتنے علوم عائد کیے جاتے ہیں بدبختی اور محرومی میں آخر کے جہان میں اس کا کوئی حصہ پھر علیہ السلام مجھے ملے سال تو وہ مسئلہ دی میں نے ان سے ایک مسئلے کا پوچھا پھر حود علیہ السلام نے مجھے علم دیا اور میں اس کو ایسے ہی جانتا ہوں جیسے آج جان ہوں وہ آشر تو میں نہ اور میں نے انبیاء علیہ السلام کی صحبت میں بڑا وقت گزارا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں میں رہا پھر ابراہیم موسیٰ عیسیٰ حضور داؤد اور جو کچھ بھی تھا میں نے ان حضرات کی صحبت میں وقت گزارا یہ انبیاء علیہ السلام کا لکھتے ہیں اس میں آخری حضرت آدم علیہ السلام کا لکھتے ہیں بات چل رہی ہے یہ کہ یہ کرتے ہیں کہتے ہیں والد کو بھی دیکھا آدم علیہ السلام اور بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا انبیاء علیہ السلام کو تمام مومنین کو جو اس وقت تک پیدا ہو چکے اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ میرا یہ جسم بہت خوبصورت کابت اللہ تک پہنچا اور وہاں پر میں نے ملائے آلہ کو دیکھا یہ ہے ملائے یہ جو جس جہان کی بات اللہ فرماتے ہیں نا ملائے آلہ یہ اسی لیے شاہد اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت جگہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس بیت اللہ میں ایک روحیں میں نے انسان کی دیکھی تو میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو تو کام روحیں اور فرشتے ہیں تو میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا میں نے کہا تمہارا کیا کام ہے انہوں نے کہا اللہ ہمیں جمع کر دیتا ہے ہم دنیا میں جہاں تین بستے ہیں خدا ہماری روحوں کو یہاں جمع کر دیتا ہے بس ہمارا کام اب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی تصدیق کرتے رہے اور اس کا طواف کرتے رہے یہ کہتے ہیں میں بیت اللہ جب پہنچا تو میں نے مزاح اعلیٰ کو دیکھا یہ جہاں فرشتے ہمارے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں لدینہ آنند اور اس سے آزم علیہ السلام کے ساتھیوں پر شامل ہو گیا وہاں پر اس سے آدم کا بیٹا دیکھا یہ بڑا عزت والا بڑا کھلا ہاتھ اس کا سائے تقوی اور یہ سب لوگ سیاہ لباس میں سیاہ لباس پہنے ہوئے اور بیت اللہ کے ثواب میں سرگرم تھے اور میرے والد جلد آدم علیہ السلام بڑے بڑے فرشتوں کے آگے آگے آہستہ آہستہ چل رہے تھے بندہ یعنی اپنے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گردن کو جھکایا اور اپنے باپ آدم علیہ السلام کے ساتھ پڑا تھا کہ میرے سامنے آ گئے پھر میں اپنے والد آدم علیہ السلام کی خدمت کے لیے اپنے ہاتھ میں جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے تاکہ وہ مجھ سے جھنڈے لے کے اپنے مختلف بیٹوں کو دیں دنیا میں تو باپ کا اتنا جاؤ جلال تھا کہ اس جاؤ جلال کے سامنے فرشتے کچھ نظر نہیں آتے تھے تمام فرشتوں پر مجھے تعجب ہونے لگا کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ زمین پر فساد کریں گے اور خون بہائیں گے یہ الزام لگاتے تھے پر میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ فرشتے اور میرے والد ایک ہی مجلس میں اور فرشتے میرے والد آدم علیہ السلام کی خدمت کر رہے تھے تو مجھے بتایا گیا کہ مجھے فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اس کی وجہ سے فرشتوں کو تمہارے والد کی خدمت پر ان کا نوکر بنا دیا گیا پھر جب میں نے یہ تمام حقائق ملاحظہ کیے تو میرے دل میں جو کچھ تصورات اور تخیلات تھے میرا دل ان تصویروں سے پاک ہو گیا یہ انہیں دکھایا گیا آدم علیہ السلام کے متعلق اور انہوں نے دیکھا کیا کہ بیت اللہ کے گرد یہ سارے جواب کر رہے ہیں کسی ایسی بات نہیں ہے لوگ کہیں کہ وہ آدمیوں کو وقت اس پہ ہوگی کہ یہ کیا ہوتا ہے وہ حابیت کی رنگ پھڑکتی ہے نا اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے مسلم میں آئے نا آخری حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نکلے اور آپ نے کہا لوگوں یہ کون سی والی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ فلاں والی آپ نے فرمایا یہ دیکھو اللہ کے نبی انہوں سے رہ کر ہم حج کو جا رہے ہیں آگے پہنچے اپنا یہ کون سی وادی ہے لوگوں کا اپنا آج اپنا یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھ کے زور زور سے کہہ رہے ہیں لبیک اللہ آپ نے یہ دیکھو اللہ کے ایک نبی جا رہے ہیں اور انہوں نے دو چادریں آرام کی سوپ کی خالص کاٹن سوپ کی بنی ہوئی ہیں جو کاٹی گئی ہیں اور یہ انہوں نے آرام باندھ رکھا ہے حضور صلی اللہ کے مختلف علیہ السلام کو دیکھا تھا نا وہ جا رہے تھے بیت اللہ کا طواف کرنے یہ اللہ بولا گیا تو اس لیے یہ جو بات ہے کہ رشتے اس کرتے ہیں اللہ نے کہا تین چیزیں ہیں تین کام کرتے ہیں وہ رشتے جنہوں نے رکھا ہے اس کے علاوہ ہیں ایک تو یہ کہ مسلسل اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں ہم کے ساتھ دوسرے خدا پر یقین کرتے ہیں تیسرے وہ اتوک کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں ایمان ایمانداری